نے وطن کا ایک بہت بڑا حصہ جیسا کہ انتظامیہ نے مجھے بتایا کہ اس ہلکے میں رہنے والے سبھی ہندو بھائیوں نے بھی اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیا ہے ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور کیوں نہ ہو گلہائے رنگا رنگ سے گئے اتنے چمن جنہائے رنگا رنگ سے ہے جن چمن جہاں تو بھیج ہے اس طرح سے یہی تو بھارت کی خوبصورتی کا پہچان ہے کہ یہاں ہر مذہب اور ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں اور آپس میں پڑوسیوں کے ساتھ شیر و شکر ہو کر کے رہتے ہیں آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ جو کچھ نصیر ہیں یہاں پروفٹ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے مزید میں آئے ہیں یقیناً یہ سدا بہار مجلس ہے جس میں آسمان سے زمین تک سراپا ایشور کا خدا کا اور گور کا رحمت کا منظور ہوتا رہتا ہے آج ہم آپ اس بڑے مرحلے میں جس پیغام کو اور جن کی زبان سے سننے کے آئے ہیں میرے دوست اور اس کے ساتھی ہی آج کے ڈھانچے میں پہلی بار کی ٹھانسی ہوئی ہے لیکن زبان کی جو لطافت ہے جس کا گفتار اور جو انداز میں گفتگو ہے یقیناً آپ دیکھیں گے کہ علم پیسہ کیسا مارتا ہے اور ہر سوالوں کا جواب آپ کے ذہن میں جو ہے ان شاء اللہ کیسے ہی ہوگا وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی آپ دیکھیں گے ہزاروں سال نرگس اپنی بے کے لیے ہوتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی دور پیدا مذہب مطلب اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لیا ہے ہر دور میں ایسے عالم اور قبل کو پیدا کرتا ہے جو چھانٹ اور پھٹک کر سچائی اور حق و صداقت کا پیغام آپ کے سامنے لا کر پیش کرتے ہیں انہیں میں آج اس چوٹانات پور جھارکھنڈ میں تشریف لانے والے ہم سب مسلمانوں کے لیے آپ کا پر بڑا احسان ہے آپ نے مجھے دن وقت دیا میری مراد آج کے اس اجلاس میں خطاب کرنے کے لیے اس عظیم بھارت کے ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا سید انہر شاہ صاحب آپ جو بنگلور کی سرزمین کی تشریف لائے ہیں الحمد للہ وہ قریب اب آپ کے سامنے شیر پر تشریف لانے والے ہیں اس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کاپ رہا ہے اس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کاپ رہا ہے رنگ ایک طرف چرچ کاپ رہا ہے میں اب اسی کے ساتھ حضرت مولانا سید انضر شاہ صاحب پاتویں دعوت ہوں کو دعوت دیتا ہوں جاتے سفر دیتا ہوں کہ آپ ہم کو اسٹیج پر تشریف لائیں مائک کے سامنے اور ہم پچھنا لوگوں کی دشمیر کے بجانے کے لیے سامان فراہم کریں آپ تعلیم سے میری گزارش ہے کہ ہم اپنے آپ خواتین کی بھی بہت بڑی تعداد ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آج یہ اجلاس کے پیغام لے کر جائیں گے ہم ہم اکیلا ہی چلے تھے جانبے منظور مگر راہ روا سے گئے کارواں بنتا گیا ان شاء اللہ جہالت کا اور اس طریقے کے تاریخیت کا یہ جو جدید چادریں پھیلی ہے ان شاء اللہ یہ ختم ہو جائے گی اور اجالا آئے گا روشنی پھیلے گی ان شاء اللہ تعالی اللہ ہمیں اور آپ کو اس مجمے سے سبق حاصل کر کے اپنے گھروں میں جانے کی کتکتا فرمائے سچائی یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو پیارے آتا نے جس میں پرویا تھا وہ ایک ہی غریب ہے ایک ہی دھاگے ہیں منفاط ایک ہے سو بھی نقصان بھی ایک ایک ہی نبی ندی تین ایما بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے کیا بڑی بات پھر ہوتے ہیں مسلمان بھی ہے یہ علامہ اقبال نے برسوں پہلے ہمیں اور آپ کو کہا تھا بھارتی مسلمانوں کو کہا تھا دنیا کے مسلمانوں کو کہا تھا کہ تمہارا پوجا اور کعبہ ایک ہے خدا ہم اپنی جہالتوں سے پناہ مانگے اپنے علماء کے بیان کو جیسا کہ مولانا کرام الحق نے کہا کہ تعصب کی نگاہ سے نہیں دیکھیے گا تعصب کی آئن سے نہیں دیکھیے گا حق و صداقت اور سچائی کی نگاہ سے دیکھیے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت آپ اس کو بتاتا ہوں تقدیر امن کیا ہے آپ اس کو بتاتا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 اور مؤخر علماء کرام سامین اظام اور پردہ نشین خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے دین پاک کے ایک اہم عنوان کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں حضرات جھگڑا جو ہوتا ہے اختلاف جو ہوتا ہے لڑائی جو ہوتی ہے وہ گمراہی کے سلسلے میں اور ضلالت کے بارے میں ہوتی ہے ہدایت اور اللہ کے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہیں ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا قرآن شریف اللہ کی کتاب کوئی جھگڑا نہیں اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے کوئی جھگڑا نہیں نماز فجر سے شروع ہوتی ہے عشاء پر ختم ہوتی ہے کوئی جھگڑا نہیں روزے چاند دیکھ کر شروع ہوتے ہیں اور چاند دیکھ کر ختم ہوتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں حج بیت اللہ ساری دنیا کے لوگ ایک سا شروع کرتے ہیں اور ایک سا ختم کرتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں سفا سے مروا ہی تک دوڑا جاتا ہے آگے نہیں اور مروا سے سفا تک دوڑا جاتا ہے پیچھے نہیں کوئی جھگڑا نہیں کعبہ کے سات چکر لگائے جاتے ہیں طواف کے لیے کوئی جھگڑا نہیں استعلام اور بوسا جو دیا جاتا ہے حجر اسود کا کوئی جھگڑا نہیں جھگڑا شریعت میں نہیں ہوتا جھگڑا قرآن میں نہیں ہوتا جھگڑا حدیث میں نہیں ہوتا جھگڑا شرارت میں ہوتا ہے لوگوں کے بنائے ہوئے طور طریقوں کے اندر ہوتا ہے مسواک ہے پوری دنیا اس کو سنت مانتی ہے تصویر فاطمی ہے پوری دنیا کے مقادب فکر میں اس میں کوئی اختلاف نہیں اور جو امور کے اندر فروئی اختلاف ہے اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں یہ سارے طریقے جنت کو لے جانے والے ہیں اصحابی کا نجوم بھی اقتدئی تم احتدئی تم کہ میرے صحابہ آقا نے فرمایا ستاروں کے معنی میں ایک صحابی کا طریقہ بھی اس طریقے سے تمہارے طریقے سے میل کھا جائے گا آپ کا طریقہ صحابی کے طریقے سے مل جائے گا کامیاب ہو جاؤ گے رفیدین کیا بھی نہ بھی کیا آمین بل جہر بھی تھا آمین آہستہ بھی تھا فاتحہ خلف امام بھی تھا اور نا بھی تھا یہ دونوں چیزیں جنت کو لے جانے والی جھگڑا نہیں ہے صحابہ کرام میں دونوں طبقے تھے اشتہار نہیں لگتا تھا مناظرہ نہیں ہوتا تھا زور سے آمین کہا جاتا تھا آمین آہستہ کہا جاتا تھا جھگڑا نہیں تھا اس لیے کہ دونوں ہدایت کے راستے تھے اور دونوں جنت کے راستے تھے ہندوستان کے اندر جھگڑوں کی جو ابتدا کی اس منہوس انگریز نے کی اپنی حکومت اور اپنی سلطنت کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے اس نے ایک طرف جھوٹے نبی کو پیدا کیا اور دوسری طرف جھوٹے مجدد کو پیدا کیا جھگڑا یہیں سے شروع ہوا آخا کی ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہندوستان کے اندر نہیں تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ڈاکہ ڈالنے والا احمد رضا خان سے پہلے ہندوستان میں کوئی نہیں تھا اس نے الزام لگایا اس نے بہتان لگایا وہ طریقے ایجاد کیے کہ جس کا شریعت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں اور رشتہ نہیں جھگڑے یہیں سے نہ شروع ہوئے آج لوگ کہتے ہیں بھائی دیوبندی دیوبندی مکتبہ فکر کو کہتے ہیں کہ یہ سچا مسلک ہے مکتبہ فکر بریلوی کہتے ہیں کہ بریلی مکتبہ فکر سچا مکتبہ فکر رضا خانی کہتے ہیں تبلیغی کہتے ہیں مودودی کہتے ہیں یہ آسان شناخت میں آپ کو دیے دیتا ہوں آسان طریقہ ہر دکاندار اپنی چیزوں کی تعریف ہی کرے گا حزب بما لدیہم فریحون ہر فرقہ اپنی جماعت کی تعریف کرے گا کلا بازیاں لگائے گا تعصب سے بالا تر ہو کر آپ کو میں ایک پیمانہ دیے جاتا ہوں آپ پہچانیے آپ اس کو جانیے جو سنت ہوگی مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک اس میں کوئی جھگڑا نہیں کوئی اختلاف نہیں اور کوئی بدت ہوگی کوئی خرافات اور کوئی ایسا کام جس کو آخا نے فرمایا کل محدث بدا وہ کلو بدا تن زلالا وہ کلو زلالتن فنار اگر یہ جہنمی طریقہ ہوگا اور جہنمی کام ہوگا ایک جگہ ہوگا ایک جگہ نہیں ہوگا دنیا میں جہاں مسلمان رہتے ہو اور نماز نہ ہو تو بتائیے مسلمان رہتے ہو قرآن نہ ہو ہمیں بتائیے مسلمان رہتے ہو حج کا انکار کرتے ہوں بتائیے مسلمان رہتے ہوں روزے کا انکار کرتے ہوں بتائیے مسلمان رہتے ہوں اور کلام پاک کی تلاوت کا انکار کرتے ہوں بتائیے یہ شریعت ہے پوری دنیا کے اندر ہے گیارہویں شریف یہ شریف نہیں ہے رزیل ہے اس لیے کسی جگہ پر ہے کسی جگہ پر نہیں ہے یہ بارہویں یہ چہلم اور یہ تیسرا اور یہ چالیسواں بیسواں دسواں قرآن پاک میں اس کا کہیں ثبوت نہیں اور حدیث پاک میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں ایک جگہ پایا جاتا ہے ایک جگہ پایا نہیں جاتا اب دیکھنا یہ ہے کہ جس آدمی نے اس کو شروع کیا ہم دیوبندی ہیں دیوبندی مکتب فکر کی اگر تعریف کرتے ہیں دیوبند کا کوئی عمل کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکراتا ہے صحابہ کلام کے اسمے سے ٹکراتا ہے تعوین اور سب تعوین کے طریقے سے ٹکراتا ہے ائمہ مشتحدین کے طریقے سے ٹکراتا ہے معذین سے ٹکراتا ہے تعریف تو میں کروں گا علماء دیوبند کی اور تعریف کروں گا اس لیے کہ میں دیوبندی ہوں لیکن میں آپ کو میزان دیے جا رہا ہوں پیمانہ دیے جا رہا ہوں کہ کوئی ٹکرانے والی بات ہو تو ہمیں بتائیے جنگ آزادی میں انہوں نے حصہ لیا یہ کوئی شریعت کے مخالف بات تھی انہوں نے ریشمی رومال کی تحریک کو شروع کیا یہ کیا یہ شریعت کے خلاف بات تھی انہوں نے داڑھی رکھنے کی بات کہی انہوں نے نماز کی بات کہی انہوں نے پردے کی بات کہی انہوں نے مکاتب کا جال پھیلایا انہوں نے مدارس کا جال پھیلایا انہوں نے مجاہدوں کو تیار کیا انہوں نے غازیوں کو جنم دیا انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اوتاف کے نوجوانوں کو پیدا کیا انہوں نے ٹیپو کے اوتاف کے نوجوانوں کو پیدا کیا بتائیے کہ اس میں کیا شریعت کے خلاف بات ہے اور بتائیے امام احمد رضا خان سے پہلے دنیا میں کہیں فاتحہ کا ثبوت ہے کہیں قیام میلادی کا ثبوت ہے کہیں گیارہویں کا ثبوت ہے کہیں بارہویں کا ثبوت ہے کہیں چہلم کا ثبوت ہے کہیں تیسرے کا ثبوت ہے کہیں رسم کل کا ثبوت ہے جو جھوٹا ہوگا مجدد اس سے پہلے وہ عمل دنیا میں نہیں رہا ہوگا غیر مقلدین جو کہتے ہیں کہ آقا کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں ملکہ وکٹوریا سے پہلے ایک عام سنی ہنفی غیر مقلد کا گریبان پکڑ سکتا ہے ایک چھوٹا سا سوال ان کے سامنے کر کر ملکہ وکٹوریا کی آمد سے پہلے پوری دنیا کے اندر بالخصوص ہندوستان کے اندر کہیں آٹھ رکعت نماز تراوی پڑی گئی ہو تو بتا دیں ایک ہاتھ سے مسافہ کیا گیا ہو تو بتا دیں اور تمہارے کسی غیر مقلد عالم نے کوئی کتاب تصدیق کی ہو کوئی مکتب قائم کیا ہو کوئی ادارہ قائم کیا ہو تمہاری مخصوص ہر مسجد ایک مکتب فکر سے مخصوص ہوتی ہے یہ مقلدوں کی یہ غیر مقلدیوں کی یہ وہابیوں کی یہ دیوبندیوں کی یہ رضاخانیوں کی ملکہ وکٹوریا سے پہلے ایک غیر مقلد جو ہے اس کی مسجد کا پتہ بتا دے مدرسے کا پتہ بتا دے جو سوال ان کے سامنے ہیں یہی سوال رضا کے بھی سامنے ہیں کہ آپ ایک فاتحہ کا پتہ بتا دیں ایک آپ چہلک کا پتا بتا دیں آپ اختیام میلادی کا پتا بتا دیں آپ حاضر و نازر کا مسئلہ اس سے پہلے کبھی آیا ہو تو بتا دیں آپ آخا کے نوری اور بشر ہونے کا مسئلہ اس سے پہلے آیا ہو تو بتا دیں اس کم وقت نے انگریز کے کہنے پر مجدیت کا دعویٰ کیا اور اس پلو نے انگریز کے کھڑا کرنے پر نبوت کا دعویٰ کیا انگریز مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے تفریقے کا تفریقے کے جراثیم مسلمانوں کے خون میں داخل کرنے کے لیے ایک طرف جھوٹے نبی غلام محمد قادیانی کو اس نے کھڑا کیا تو دوسرے طرف جھوٹے مجدد غلام احمد امام احمد رضا خان کو اس نے کھڑا کیا تاکہ وہ مسائل کے اندر کی پیدا کریں اور امت کو جہاد کے جذبے سے دور کر دیں امت فاتحہ کے عرس کے قوالی کے چھٹی کے گیارہویں کے بارہویں کے مسائل کے اندر الٹ کر رہ جائے نور و بشر کے مسئلے کے اندر الجھ کر رہ جائیں حاضر و نازر کے مسئلے کے اندر الجھ کر رہ جائیں شریعت انہی کے اندر سمتی ہوئی نہیں ہے نماز بھی شریعت ہے داڑھی بھی شریعت ہے پردہ بھی شریعت ہے روزہ بھی شریعت ہے زکوٰۃ بھی شریعت ہے حج بیت اللہ بھی شریعت ہے پڑوسی کے حقوق بھی شریعت ہیں انسانی سلوک بھی شریعت ہے کیا ان کو ان مسائل کے علاوہ اور کوئی عنوان نہیں ملتا جہاں دیکھے میلاد کے نام پر سیرت کے نام پر میراج کے نام پر شب برات کے نام پر جمعہ کے عنوان سے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ان انامین کے علاوہ کوئی اور عنوان ملتا ہو تو آپ ہمیں بتا دیں کیا مقصد ہے امت کو ان مسائل کے اندر الجھا کر رکھنا یہ کوئی مسئلہ نہ تھا نہ ہے نہ قیامت تک رہے گا یہ بیکار کی باتیں ہیں یہ وہ باتیں ہیں جن کا حل اللہ نے کلام پاک میں رکھ دیا اور جن کا حل اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے اندر رکھ دیا بچہ بچہ جو اسلامی ادنا درجے کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ پہچان سکتا ہے کہ بھائی حاضر و نادر کا مسئلہ کیا ہے کلام پاک کی صورتوں کی تقسیم کیا ہے مکی اور مدنی تقسیم کیوں ہوئی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات کے درمیان جو آپ نے باری تقسیم فرمائی تھی اگر حاضر و ناظر تھے تو اس باری کے تقسیم کرنے کا معنی اور مطلب کیا تھا مکی کا مطلب یہ تھا کہ مدینے میں نہیں تھے مدنی کا مطلب یہ تھا کہ آپ مکہ مکرمہ کے اندر نہیں تھے بچہ بچہ جانتا ہے یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں مسئلہ داڑھی کا تھا مسئلہ عقیدے کی درستگی کا تھا مسئلہ توحید کا تھا مسئلہ رسالت کا تھا مسئلہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار کے ادب کا تھا مسئلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے آداب کو بجا لانے کا تھا اب اس نے جو کلا بازیاں لگائی اس نے ایک نیا مسلک گھڑا ایک نیا مذہب گھڑا مخالفت کرنی تھی انگریزوں کو خوش کرنا تھا برطانیہ کی میوزیم کے اندر برطانیہ کی لائبریری میں آج بھی وہ کتاب ہے آج بھی وہ صحیفہ موجود ہے کہ احمد رضا خان نے سولہ لاکھ روپے انگریز سے لے کر مسلمانوں میں تفریقہ اس نے ڈالا تھا اس کا ثبوت موجود ہے احمد رضا خان کی موت کے بعد کیا اس کے لڑکے نے برطانیہ حکومت سے نہیں کہا تھا کہ میرا باپ آپ کی حکومت کا وفادار تھا اس کے لیے جو وظیفہ آپ نے جاری کیا تھا اور اس کی موت کے بعد آپ نے اس کو بند کر دیا تھا آپ ہمیں جاری کیجیے کیا ان لوگوں نے اعلام الاعلام بے ہندوستان دارالسلام اس زمانے کے اندر نہیں لکھی تھی کہ ہندوستان دارالسلام ہے اور یہاں کی حکومت اسلامی حکومت کے خلاف نہیں ہے انگریزوں کی اطاعت لازم ہے شاملی میں ہمارے علماء شہید ہو رہے تھے کالے پانی میں جا رہے تھے مالٹا میں جا رہے تھے سوالات علماء کو جس وقت پاسیوں پر چڑھایا جا رہا تھا اور انجین کے کھالوں کے اندر ڈال کر ان کو آگ کے حوالے کیا جا رہا تھا ایک کوئی رضا خانی بتائے جو جنگ آزادی کے اندر جس نے حصہ لیا ہو ایک گھنٹے کی جیل اس نے کاٹی ہو جب علماء جامع شہادت نوش کر رہے تھے یہ انگریز کی چاپلوسی کر رہے تھے یہ خطابات لے رہے تھے یہ الخابات لے رہے تھے یہ زمین لے رہے تھے یہ پراپرٹی لے رہے تھے اگر یہ بات آج کے اس دور کے اندر میں سیکولر دور کے اندر اور جمہوری دور کے اندر کہوں بات سمجھ میں نہیں آئے گی نہیں مولانا صاحب اگر ان کی کتابوں کو کھنگالا جائے تو وہ بھی تو یہی الزام لگاتے ہیں کہ علماء دیوبند نے انگریزوں کی چاپلوسی کی ہے علماء دیوبند نے انگریزوں کا ساتھ دیا ہے یہ مسلمان کہہ سکتا ہے مہیش بھٹ نہ اس کا باپ مسلمان ہے نہ اس کا دادا مسلمان ہے نہ اس کی اولاد مسلمان ہے ایک فلم کا ڈائریکٹر ہے ہندوستان کی جنگ آزادی پر اس نے جو فلم بنائی تو جمعیت علماء کے اکابرین کو اس نے نمونہ بنایا اور کہا کہ علماء دیوبند نے جنگ آزادی کے اندر حصہ لیا ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم دلی سے لے کر میرٹ تک آج بھی جو درخت ہیں شاملی کی سرزمین آج بھی کالا پانی اور آج بھی مالٹا کی سرزمین اگر بولنے کی طاقت رکھتی ہے اگر بولنے کی قوت رکھتی ہے وہ گواہی دیں گے کہ ہمارے علماء کرام نے جامع شہادت کو نوش کیا اپنے بچوں کو یتیم کیا اپنے بیویوں کو بیوہ کیا اور اس ملک کی آزادی کے لیے اور اسلام کے سربلندی کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ عقیدت اللہ کے دربار کے اندر پیش کیا ایک مثال نہ قادیانیوں کی آپ بتا سکتے ہیں نہ رضا خانیوں کی بتا سکتے ہیں یہ چاپلوسی کر رہے تھے یہ انعامات لے رہے تھے یہ تحفے لے رہے تھے اور لے کر من گھڑت مسائل بنا کر امت کو الجھا رہے تھے ایک طرف نبوت بنا کر جھوٹی نبوت بنا کر جھوٹے نبی کا دعویٰ کر کر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور دوسری طرف مجدد بن کر آخا کی سنتوں پر ڈاکہ ڈالا اس طریقے سے امت کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا اور امت کے اندر جدائی پیدا ہو گئی اور امت وہیں سے دو جگہ کے اندر چلنے لگی اس وقت سے لے کر آج تک آپ دیکھیں اندازہ لگائیں گوانتا نامو بے کی جیل ہے ہم نے مالٹا جیل کو دیکھا نہیں ہم نے شاملی کے میدان کو جیل دیکھا نہیں ہم نے وہ مندر کو دیکھا نہیں جب جاپتھانے تھانے شریف رحمت اللہ علیہ کو ٹرین کے ڈبے کے اندر جانور کی طرح لے جایا جا رہا تھا ہم نے وہ مندر دیکھا نہیں کہ کالے پانی کے اندر ہمارے علماء کرام نے کیسے جان شہادت نوش کیا لیکن آج گواد کا نام کی تو جیل ہے آج ابو غریب کی جیل ہے آج وقت کے فراؤ امریکہ سے ٹکر لینے والے مجاہدوں کا دستہ موجود ہے بازیوں کا دستہ موجود ہے آج دنیا کے چپے چپے کے اندر جذبے جہاد سے سرشار نوجوان موجود ہیں فلسطین کے اندر آپ دیکھیے لبنان کے اندر دیکھیے افغانستان کے اندر دیکھیے ہم مالٹا کی بات کریں مالٹا تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور اگر ہم شاملی کی بات کریں شاملی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے ہم اگر کالے پانی کی بات کریں کالا پانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہم کہیں کہ دلی سے میرٹ تک کے طرف تو یہ بات کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے ہم جافر تھانے شریف کی بات کریں ہم امداد اللہ مہاجر مکی کی بات کرے ہم اس اسفا رشید احمد گنگو ہی کی بات کرے جو کبھی خانخواہ کو چلایا کرتا تھا اور جس نے قید بند کی صحبتوں کو برداشت کیا تو تم یہی کہو گے لیکن آج علاؤدین کا چراغ لے کر دن کے اجالے میں ڈھونڈ کر ہمیں بتاؤ افغانستان کی سرزمین میں فلسطین کی سرزمین میں لبنان میں سوڈان میں الجزائر میں اور ہندوستان میں جہاں وقت کے فرعون اور وقت کے نمرود اور وقت کا حوال اور وقت کے شداد سے جو قوم برسر پیکار ہے وہ قوم کس کی تعلیم یافتہ ہے ان کے استاد کا سلسلہ کیوں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی تک جا رہا ہے کیوں قاسم نادر کی تک جا رہا ہے ایک رضا خانی بتا دو ابو قریب جیل کے اندر ایک رضا خانی بتا دو سوانتا نامو بے جیل کے اندر آؤ ہم تمہارے کارنامے بتاتے ہیں ہمارے علماء کرام نے جب ہندوستان کے اندر مدرسہ بورڈ کی تشکیل ہوئی اور حکومت کی طرف سے مدرسے کو تعاون کی بات ہوئی تو یہ بریلوی طبقہ تھا یہ رضاخانی طبقہ تھا ان کے خون کے اندر زبیر فروشی تھی ان کے خون کے اندر ایمان فروشی تھی یہ خون ان کا حسب اور ان کا نظر محمد انگریز سے جا کر ملنے والا تھا جو کام اس کے باپ نے کیا ہے جو کام اس کے دادا نے کیا ہے جو کام غلام احمد قادیانی نے کیا ہے جو کام امام احمد رضا خان نے کیا ہے وہ چیز ان میں کیوں نہیں آئے گی لنجلیدو اللہ فاجرن کفارا میرے اللہ نے جب تو میں نوح پر عذاب لایا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ان کا انتظر ہو یز عبادت اے میرے اللہ ایک گھر کو کافر کے باقی نہ رکھنا ایک مشرق کے گھر کو باقی نہ رکھنا اللہ نے کہا تو آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے وجہ کیا ہے تو حضرت علیہ السلام نے پروایا ان انتظر ہوں یو دلو عبادت یہ کمینے کمینوں کو جنم دیں گے یہ کافر کافر کو جنم دیں گے یہ مشرق مشرق کو جنم دیں گے یہ گت پرس گرس کو جنم دیں گے خون کے اندر تاثیر آتی ہے خون کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے خون کے اندر حسب و نصب کا دخل ہوتا ہے بتاؤ علاؤ الدین کا چراغ لے کر پوری پوری دنیا کے اندر جہاد سے سرشار ایک بریلوی بتا دو ایک رضا خانی بتا دو فلسطین میں بتا دو افغانستان کے اندر بتا دو طالبان کے اندر بتا دو ہاں اینٹی طالبان جو متحدہ جماعت قائم ہوئی تھی اس کے اندر تو تمہارا آنا ہمیں ہمیں دلائل سے ملتا ہے ہمیں تاریخ کے اندر ملتا ہے اور ہمیں یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ہمارے علماء کرام نے حکومت سے مدد لینے سے جب منع کیا اور کہا کہ اگر لیں گے کل حکومت ان مدرسوں کو استعمال کرے گی وہ کون طبقہ تھا حکومتوں کی چاپلوسی کرنے والا اور اسے جواب کے پتوے دینے والا اس وقت سے لے کر آج تک احمد رضا خان سے لے کر کے نسخے کے اثرات آج تک موجود ہیں کیا آج بھی وہ علماء بریلی کا طبقہ رضا بانی کا طبقہ حضرت اقدس مولانا ارشد صاحب مدنی محمود مدنی اور جمعیت علماء علماء دیوبند کے مکتب فکر کے خلاف کھڑے ہو کر کیا اس نے پتلے بازی نہیں کی کہ حکومت کا پیسہ لینا جائز ہے ہم تیاگ دیتے ہیں کل تمہارے باپ ہندوستان کو دار السلام کہہ رہے تھے کل تمہارے پردادے ہندوستان کے حکومت کو اسلامی حکومت کے منافی نہیں کہہ رہے تھے آج یہی بات تم کہہ رہے ہو ابھی مہینہ دو مہینہ پہلے اسرائیل جو اسلام کا دشمن ہے مسلمان کا دشمن ہے اسرائیل اللہ کے قرآن کا دشمن ہے نبی کی حدیثوں کا دشمن ہے اسرائیل اور مسلمان کبھی یہ دونوں نہیں مل سکتے نہ ملیں گے یہ وہ قوم ہے من اللہ یہ وہ قوم کہ جن کے چہرے اللہ نے بندروں کے بنا دیے یہ وہ قوم جنہوں نے نبیوں کا قتل کیا یہ وہ قوم جنہوں نے اللہ کے کلام کی توہین کی اور اور عزتی کی جب یہ وقت دلی کے اندر آیا تھا کون تھا کیا دارلوم نہیں تھا کیا مظاہر نہیں تھا کیا نہیں تھا کیا دارلوم کے انار کی شاخیں دنیا کی چپے چپے میں پھیلی ہوئی نہیں تھی کون تھا جو ان اسرائیل کا پرتشکار خیر مقدم کیا ان کو سینے لگایا ان کی سی پارٹی کی رمضان کا رحمتوں کا مہینہ رمضان المبارک کے کے بند ہونے کا مہینہ اس مہینے کے اندر اسرائیل کے وقت کو خواجہ میری رحمت اللہ علیہ کے دربار کے اندر پرتباق استقبال دیا گیا اور اس کا خیر مقدم کیا گیا اور ان کی پگڑی پہنا ہی گئی کل بھی اسلام دشمنوں کے ساتھ تمہارا رویہ تعلق تھا آج بھی اسلام دشمنوں کے ساتھ تمہارا رشتہ ہے اور تمہاری جو ہے حسب و نصب جا کر ملتا ہے بابری مسجد کا مسئلہ پورے عالم کے اندر سلگا ہوا ہے بچہ بچہ منت مانگ رہا ہے گھر کی خواتین روزے کی اور جو ہے سب اور کی منتیں دے مانگ رہی ہیں جب بابری مسجد کو چھ دسمبر انیس سو بیانوے کو جانے کے لیے جب یہ تنظیم اور بی ایچ پی اور بھاجپا ہندو شلقہ پرست کے لوگ جا رہے تھے تو کیا خواجہ میر کے دربار میں انہوں نے حاضری نہیں دی تھی کیا وہاں کے لوگوں نے ان کو پرتاد نہیں دیا تھا ان کو آشرواد نہیں دیا تھا ہم اگر کہیں مالٹا کی بات ہم اگر کہیں پرانی شاملی کی بات ہم اگر کہیں اٹھارہ سو ستاون کی بات ہم اگر کہیں انیس سو سینتالیس کی بات ہم اگر کہیں کہ امام احمد رضا خان کا پہلا پکوا یہ تھا کہ کانگریس کی شمولیت مسلمان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ اور دوسرا پکا حضرت مولانا ابوال کلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی شمولیت کے بعد کہ جو سنی کانگریس کے اندر داخل ہوگا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا پتا نہیں کہ کسی کسی نے اس کو من گھڑت لکھ دیا تھا یا ایک سچا واقعہ لیکن آج آپ چشم بصیرت سے آپ اپنے تعصب کے چشمے کو ہٹا کر عالم کے اندر دیکھیں کہ کس کے اندر جذبہ جہاد ہے اور کس کے اندر وقت کے فرعون کو للکارنے کی طاقت ہے وقت کے نمرود اور وقت کے شداد اور وقت کے حامان کو کون آج للکار رہا ہے کیا کر دیا وہ کون فرزندان توحید ہے فرزندان توحید ہیں چلا گیا میں یہاں کا آواز کیوں ختم کر دیا دونوں میں آواز رہنے دو اس میں آواز نہیں ہے نہیں ہوگا آپ نے وہاں کم کر دیا یہاں کیا کر رہے ہیں کون پرگندان توحید ہے جو دنیا کے چپے چپے کے اندر اسلام کی سما کو جلائے ہوئے ہیں ڈاکٹر آفیہ صدیقہ کون ہے جو امریکہ کی عدالت کو للکار رہی ہے کون ہے جس نے چھیاسی سال کا فیصلہ آنے کے بعد چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی کیا وہ فاتحہ دلانے والی تھی کیا وہ چہلم کرنے والی تھی کیا وہ رسم کل کرنے والی تھی کیا وہ عرس و قبالی کی قائل تھی آپ دیکھ لیجیے مثالیں مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک کیا ابھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلیں گی حضرات یہ وہ مسائل ہیں علماء نے ان پر مکمل بحث کر دی ہے اور ان پر مناظرے ہو چکے ہیں اور یہ لوگ جو ہے ذلت کے فوارے ان پر پڑ چکے ہیں اور ذلت کے گڑھے کے اندر یہ گر چکے ہیں پھر بھی نہیں سنبھلتے ہر آئے دن جب موقع دیکھتے ہیں تو پھر یہ ظاہر ہونے لگتے ہیں برساتی مینڈک کی طرح ہمارے اصل میں علماء جیون کی پوری توجہ اس وقت یہ ہے کہ مسلمانوں پر دہشت گردی کا جو لیبل لگ رہا ہے اور رام راج کی جو باتیں ہو رہی ہیں ہندوتوا کی لہر جو پھیلانے کی بات کی جا رہی ہے ہمارے علماء کرام ہمارے اکابرین نے فراست ایمانی سے محسوس کیا کہ آپسی اختلاف آپسی مکتبے فکر کے انتشار سے بالا تر ہو کر وقت کے فرعون کا مقابلہ کیا جائے وقت کے نمرود کا مقابلہ کیا جائے اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جب دارلوم دیوبند کے احاطے میں دیوند کی سرزمین کے اندر پہلا جلسہ مخالف دہشت گرد کی گردی کانفرنس کو منعقد کیا گیا جس میں بریلوی علماء کی نمائندگی تھی رضا خانی علماء کی نمائندگی تھی جماعت اسلامی کے علماء اس میں تھے غیر مقلدین کے علماء اس میں تھے ہمارے اکابرین نے محسوس کیا جیسے جنگ آزادی کے موقع پر مذاہب کے فرق سے بالا تر ہو کر جنگ آزادی کا لڑنا ضروری ہے اگر مذہبی بھید بھاؤ ہوگا تو جنگ آزادی کو جیتا نہیں جا سکتا کیا آپ نہیں جانتے کہ گاندھی کو مہا آتما کا جو لقب دیا یہ ہمارے ہی اکادرین تھے یہ لقب ان کو دے کر ہندوؤں کا ہیرو بنا کر غیر مسلموں کا ایک ذمہ دار سرپرست اس کو بنا کر ہندوؤں کو شامل کر کر اٹھارہ سو ستاون سے بہت پہلے جنگ آزادی کا بگل ہمارے اکادرین نے بجا دیا تھا لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ تن تنہا مسلم فرقہ اور مسلم جماعت اور اسلام کے ماننے والے اس وقت تک سوا لاکھ مسلمان شہید ہو چکے تھے تب یہ صاحب افریقہ کی سرزمین کے اندر لا پڑ رہے تھے قانون کی ڈگری لینے میں مصروف تھے ہمارے اکابرین نے ٹکٹ بھجوا کر ان کو جہاز میں بلوایا اس وقت کی ضرورت تھی کہ مذہبی بید بھاؤ سے بالا تر ہو کر ہندوستان سے جنگ ہندوستان میں جنگ آزادی کی جائے حضرت اقدس شاہد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے فتوے پر عمل کیا جائے لہذا ہمارے اکابرین نے کسی بھاؤ کے بغیر اور مذہبی منافرت کے بغیر یہ جنگ آزادی لڑی اور ان کی یہ فراست ایمانی کامیاب ہو گئی اسی طریقے سے آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر قسم کے فتنوں کا ناک مسلمانوں کو دس رہا ہے ایک طرف امریکہ ہے ایک طرف رشیا ہے ایک طرف برطانیہ ہے ایک طرف حرامی کارٹون بنانے والے ہیں اور ایک طرف جھوٹا کلام پاک کے بنانے والے ہیں ایک طرف ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کو حلال کرنے والے ہیں ایک طرف ہمارے نوجوانوں کو قید و بند کے پیچھے صوبتیں جھیلنے کے لیے سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے کے لیے مجبور کرنے والے ہیں ایک طرف داڑھی اور ایک طرف امامہ ایک طرف مسجد کے مینارے اور ایک طرف مدارس ایک طرف مکاتب ایک مستقل پوری دنیا کے اندر فتنوں کا سیلاب ہے فتنوں کا سیلاب ہے میرے آقا نے سچ فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی قبر کے پاس کھڑا ہوگا اور قبر کو اشارہ کر کر کہے گا کہ ان فتنوں سے بہتر یہ تھا کہ میں قبر کے اندر چلا جاتا میرے آقا نے فرمایا صبح کا مومن شام میں کافر ہو جائے گا شام کا مومن صبح میں کافر ہو جائے گا میرے آقا نے فرمایا کہ موسلا دار برسات کے قطروں کی طرح پتلے آئیں گے اے اللہ ہم نے کیا قصور کیا تھا ہم نے کیا جرم کیا تھا اکادری کا سایہ سب سے اٹھتا چلا جا رہا ہے ہم نے ہمارے بڑے بڑے اولیاء کو ہم نے نہیں دیکھا ہم نے شیخ الہند کو نہیں دیکھا ہم نے مجاہد آزادی قاسم نادی کو نہیں دیکھا ہم نے حضرت اقدس اشرف علی سادری کو نہیں دیکھا ہم نے کیا جرم کیا ہے مولا کیا خطا کی ہے ایسے زمانے کے اندر کہ آج اسلام کا نام لینا اپنے آپ کو مسلمان بتانا اپنے آپ سے داڑھی رکھنا اماما رکھنا اے اللہ کیا تیرا نام رکھنا جرم ہو گیا شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ایک آدمی پردیسی سفر کرتے ہوئے جا رہا تھا ایک علاقے میں پہنچ گیا علاقے میں برفباری ہو رہی تھی اور کتے اس اجنبی کو دیکھ کر گھومنے لگے کہا کہ چلو پتھر تو اٹھاؤ تاکہ ان کتوں کو بھگا دو کہتے ہیں کہ جب میں پتھر کو اٹھانے کی کوشش کی تو پتھر برف کے اندر جم گیا تھا شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے اللہ یہ کیا ہے کہ بھوکنے کی آزادی ہے اور پتھر پر جماؤ ہے آج پروین تگاڑیا کیا نہیں بھوک رہا ہے کیا ٹھاکرے نہیں بھوک رہا ہے کیا آج جو ہے ہندو پریشد والے نہیں بھوک رہے ہیں ہر کتا ہمارے خلاف بھوک رہا ہے میرا جی نہیں چاہتا تھا مکتب ایک فکر کے اختلاف کی بات کروں میں مشرق کی اور مشرق کی اختلاف کی بات کروں کیا کروں ہمارے مکاتب کی اس فراست اور اس حکمت عملی کا اس قوم نے اس دلیل اور پردوس قوم نے ناجائز فائدہ اٹھا لیا انہوں نے اس کو مصالحت سمجھ لیا کمپرومائز سمجھ لیا اس کو جھکاؤ سمجھ لیا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ دیوبند کی سرزمین کے اندر ہمارے بڑے گرو گنٹال آ چکے ہیں بڑے جو ہے گرو جی آ چکے ہیں اب ہم جو چاہیں کریں ہم جو چاہیں کریں نہیں قاسم نانسی کا کوترا زندہ ہے نہیں اشرف علی کی نسل زندہ ہے نہیں انار کی درخت کی شاخیں عالم کے اندر پھیلی ہوئی ہے میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم اسرافیل علیہ السلام کے سور کے پھونکنے تک اور تمہارے قبروں میں جانے تک اور کفن کے لپیٹے جانے تک اور جنازے میں رکھنے کے رکھے جانے تک یہ دارلوم دیوبند کے پرزم یہ مجاہد خاندان آزادی کے بچے تمہارا پیچھا کرتا رہیں گے وہ اپنی حکمت عملی کرتے رہے اور تمہاری شرارتوں کا اور تمہاری سازشوں کا یہ گندا شکن جواب دیتے رہیں گے جی تو نہیں چاہ رہا تھا اب ضرورت تھی اتحاد کی اب ضرورت تھی اتفاق کی میں ابھی بھی کہتا ہوں ان رضا خانی بھائیوں سے ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے ہاتھ جوڑ کر میں کہتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ کہتا ہوں میرے آخا اس منظر کو دیکھیں گے خون کے آنسو روئے گے کہ جس قوم کے لیے اور جس امت کے لیے نمازوں کی آپ نے قربانی دے دی جس امت کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں میں بیٹی زینب کی لاش مبارک کو اٹھایا تھا اور آپ کا جسم لہان ہو گیا تھا اور ہاں اس امت کے لیے کیا برداشت نہیں کیا تھا کہ آپ کو مکے کی سرزمین سے نکالا گیا تھا کیوں آپ کو شاہد کہا گیا تھا کیوں آپ کو کاہل کہا گیا تھا کیوں آپ کو مجنون کہا گیا تھا کیوں آپ کے کھانے کے اندر یہ لہر کو ملایا تھا کیوں آپ پر پتھروں کی بارش کی جا رہی تھی میرے اللہ کے بندے میرے بھائی دیر نہیں ہوئی صبح کا بولا اگر جو ہے لوٹ جاتا ہے اسے بھولا نہیں کہتے اسے گمراہ نہیں کرتے کہتے آجا آجا سنت کی طرف آجا آجا قرآن کی طرف آجا میں اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم میں رب کائنات کی قسم کھا کر کہتا ہوں زمین آسمان کے پیدا کرنے والے کی قسم میں اس چیز پر یقین کرتا ہوں کہ مائل فضو من قول الا لدیہ رقیب العزیز کہ جو بھی کہتا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ رامن لکھ رہے ہیں یہاں دیکھیوں کا مجمع ہے اور یہاں دینی مجمع ہے یہ فرشتے پر پھیلائے ہوئے ہمارے قول کو لکھ رہے ہیں ہمارے قول کے اللہ کے پاس گواہی دیں گے نہ میں رضا خان کو دیکھ کر ایمان پڑا ایمان لایا ہوں نہ حسین بھی کو دیکھ کر کلیما پڑا ہوں مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اشرف علی خانوی نے اشرف علی جو ہے رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ میں ان کا کوئی ٹھیکے دار نہیں میں ان کا کوئی وکیل نہیں بڑا دل پر میرا تو یقین ہے میرے خون کے قطرے قطرے کے اندر میرا عزم مسمل ہے کہ حضرت نے بات نہیں کہی ہے میں پھر بھی کہتا ہوں میں وکالت نہیں کرتا تجاوت کے دن جب آقا اپنی صاحب گزی حضرت فاطمہ کے کام نہیں آئیں گے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا حضرت لوٹ اپنی بیوی کے کام نہیں آئیں گے حضرت اپنے بیٹے کے کام نہیں آئیں گے حضرت ابراہیم آدر کے کام نہیں آئیں گے اور آقا ابو طالب کے کام نہیں آئیں گے تو یہ قاسم ناند بھی کیا کام آئے گا یہ احمد رضا خان کیا کام آئے گا یہ حضرت علی خان بھی کیا کام آئے گا یہ حضرت جی یہ ملا جی یہ پیر صاحب یہ مرشد صاحب کیا کام آئیں گے میں اللہ کا واسطہ دے کر میں کعبے کے تقدس کا واسطہ دے کر وہ تیری ماں جس کے تدبہ کے بھی میرے آقا نے جنت بتائی اس ماں کے تقدس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تیرے قدم بہ چکے ہیں تیرے قدم بہ چکے ہیں گمراہی کی طرف تو جا چکا ہے آجا میرے حبیب طرف رہے ہیں گمبد قدرہ تجھے بلا رہا ہے آجا کعبہ تجھے بلا رہا ہے میرے بھائی میرے بھائی اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی کہ تو نے تیسرا کیا نہیں کیا تو نے دسواں کیا نہیں کیا تس نے چالیسواں کیا نہیں کیا تس نے نے عرس عرس کی تو کیا نہیں کیا قوالی کی نہیں کی نہ بخاری میں لکھا ہوا ہے نہ وہ داؤد میں لکھا ہوا ہے یہ ملا یہ زرطریز یہ انگریز کا ایجنٹ یہ انگریز کا غلام یہ انگریز کا پالتو کتا تجھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے میرے آقا جہاں استنجا کا طریقہ آپ نے بتا دیا میرے آقا میاں بیوی کے ملاپ کا طریقہ بتا دیا میرے آقا بھیلا دینے کا طریقہ بتا دیا کیا میرے آقا کے سامنے حضرت حمزہ کی لاش نہیں نکلی تھی حضرت حمزہ پر اتنا روئے تھے اتنا روئے تھے کہ محدث کہتا ہے نہ اس سے پہلے آپ نے اتنا رویا نہ اس کے بعد آپ نے کسی پر اتنا رویا اگر تیسرا کرنا تھا رسم خل کرنا تھا حضرت حمزہ کا کر رہا تھا اگر چالیسواں کرنا تھا تو حضرت حمزہ کا کرنا تھا اگر دسواں کر رہا تھا حضرت حمزہ کا کرنا تھا نہ سکتا میں نہ کسی روایت میں نہ کلام پاک کی کسی آیت میں جب آخا پر دین مکمل ہو گیا اذان مکمل ہو گئی نماز مکمل ہو گئی روزہ مکمل ہو گیا قرآن مکمل ہو گیا سنتیں مکمل ہو گئی یہ کہاں سے یہ چیزیں پیدا ہو گئی میرے بھائی تو کسی جانور کا بچہ نہیں ہے تو کسی گدھے اور کتے کے نطفے سے پیدا ہوا نہیں ہے تو انسان ہے انسان تو قلب سلیم رکھتا ہے اللہ کے لیے بتا اللہ کے لیے بتا کیا صدیق نے آقا کا دسواں کیا کیا عمر فاروق نے صدیق کا چالیسواں کیا کہیں کوئی مثال نہیں بنتی کہیں کوئی مثال نمونہ نہیں ملتا یہ ان لوگوں کا گھڑا ہوا مسلط ہے گھڑا ہوا مذہب ہے انگریز کے ایجنٹ سے انگریز سے روپیہ لیا انگریز سے پیسہ لیا اور ایک بات یاد رکھ جتنے فرقے باطل جتنے فرقے باطل جو اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے انگریز کی سازش کے خلاف ہوئے سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا علماء حقانی علماء ربانی اور علماء دیوبند کو کافر کہنا انہوں نے ضروری سمجھا اس لیے کہ اگر تو آ جائے گا ہمارے قریب اس لیے اگر تو بہشتی زیور پڑھ لے گا اس لیے اگر تو فضائل اعمال پڑھ لے گا اس لیے اگر تو جماعت میں تین دن اور دس دن اور چالیس دن نکال دے گا اس لیے کہ اگر ان کی مجلسوں میں آئے گا ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو جائے گا ان کا بھانڈا نہیں پوچھ جائے گا اس لیے سب سے پہلے اور ایک بات یاد رکھنا کہ جو جماعت حق ہوتی ہے اور جو مسلک حق والا ہوتا ہے اور جو مذہب حق کا حامل ہوتا ہے دنیا والے اسی سے بھیڑتے ہیں کیا کبھی تو نے یہ سنا اسرائیل اور امریکہ کی لڑائی کیا کبھی تو نے یہ سنا یہودی اور عیسائی کتوں کی لڑائی کیا کبھی تو نے سنا کہ بت پرستوں اور بت مذہب کے ماننے والوں کی لڑائی کتا امریکہ لڑتا ہے مسلمان سے لڑتا ہے برطانیہ لڑتا ہے مسلمان سے لڑتا ہے یہودی کتا لڑتا ہے مسلمان سے لڑتا ہے عیسائی لڑتا ہے مسلمان سے لڑتا ہے ہندو بھیڑتا ہے مسلمان سے بھیڑتا ہے تو بات سمجھ میں آئی کہ جو مذہب حق والا ہوتا ہے تمام اس سے لڑتے ہیں آپس میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا کیا کبھی تو نے یہ دیکھا کہ قادیانیوں کا اور بریلیوں کا مناظرہ ہوا ہو کیا کبھی تو نے یہ دیکھا کہ بریلویوں کا اور اہل خبیص اور غیر مقلدوں کا کبھی کوئی مناظرہ ہوا ہو کبھی یہ نہیں بھیڑتے کبھی یہ ان کے خلاف نہیں بولتے وہ ان کے خلاف نہیں بولتے کبھی شیعہ کے خلاف نہیں بولتے کبھی قادیانی کے خلاف نہیں بولتے یہ علماء دیوبند ہے یہ علماء دیوبند ہے کہ ان کے برسر پیدار ہے ایک طرف قادیانی ہے ایک طرف رضا خانی ہے ایک طرف بریلوی ہے ایک طرف مودودی ہے ایک طرف امریکہ ہے ایک طرف رشیا ہے ایک طرف برطانیہ ہے ایک طرف زمین آسمان کے فتنے ہیں کیا اس سے بھی تجھے حق سمجھ میں نہیں آتا میرے رضا خانی بھائی میں ہاتھ جوڑ کر ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر اس مسلک کا اس مشرق کا اگر تیرے سامنے پوسٹ مارٹم ہو جائے گا اور کچھ مسائل اگر تیرے سامنے آ جائیں گے شرم سے تو پانی پانی ہو جائے گا اور اپنے گرو گھنٹالوں کا تو کسی بت کے سامنے اور کسی ندی کے سامنے اور کسی پل کے سامنے فلائی اوور کے سامنے تو ان کی بلی چڑھا دے گا کتنی گندی گندی باتیں یہ لوگ لکھتے ہیں الجھانے کے لیے کام کے اندر اختراف پیدا کرنے کے لیے اس لیے کہ ان کا کابرین سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا اسلاف سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا ایک من گھڑک کام جو ہے ان کا دین ہوتا ہے ان کا دھرم ہوتا ہے ایسی ایسی باتیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اللہ شادی کر سکتا ہے ارے اللہ نقل کفر کفر نواشت اللہ تعالیٰ جمع کر سکتا ہے اللہ عورت کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتا ہے فتح رضویہ کے اندر کیا یہ بات نہیں محبت رسول کا جام تجھے پلا دیا گیا ہے اس کے رسول کی شراب تجھے پلا کر تجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے بوتل پر لیول عشق رسول کا ہے بوتل پر لیبل جاب رسول کا ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی یہ یہودی نسل کے کارنامے ہیں یہ عیسائی اور انگریزی نسل کے کارنامے ہیں میرے بھائی دیکھ لے یہ نعرے رسالت کیا پکارتے ہیں نعرے رسالت جب کہا جاتا ہے یا رسول اللہ کہتے ہیں علماء دیوبند کے جن مجالس کے اندر یہاں تو یہ رواج نہیں ہے پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ کے علاقوں میں علماء دیوبند کے مجلسوں میں جب نعرے رسالت لگایا جاتا ہے نعرے رسالت یا رسول اللہ نہیں کہا جاتا نعرے رسالت محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے ان کے نعرے میں ہمارے نعرے میں ایک فرق ہے ان میں یا ہے اور ہم میں یا نہیں ہے ہم میں محمد الرسول اللہ ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کا نعرے رسالت یا رسول اللہ جھنڈوں پر لکھا ہوا کتابوں میں لکھا ہوا مجلسوں کے اندر جلسوں کے اندر جلوسوں کے اندر کیا مطلب ہے کیا حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول نہیں ہے کیا حضرت ہارون اللہ کے رسول نہیں ہے کیا حضرت موسا اللہ کے رسول نہیں ہے کیا یہودی کو یا رسول اللہ کہنے کا حق نہیں ہے اس نے محمد تو نہیں کہا اس نے اللہ کا رسول کہا نسارا کو اللہ کے رسول کہنے کا حق نہیں ہے عیسائی کو اللہ کے رسول کہنے کا حق نہیں ہے کیا ابھی نہیں لگتا کہ عیسائی نسل سے ان کا حسب و نصب ملا ہوا ہے انگریز سے ان کا حسب و نصب ملا ہوا ہے ہم اس رسول کو مانتے ہیں جو محمد ابن عبداللہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ہیں کہ محمد رسول اللہ وہ لبی اشدا والار ہیں اور تم تمہارا نعرہ یہودی بھی مانتا ہے عیسائی بھی مانتا ہے نسارا بھی مانتا ہے لگتا ہے کہیں نہ کہیں تمہارا حدب اور نصب ان سے جا کر ملتا ہے وہ اللہ کا کلام جو نبی کے ادب کا حکم دینے نبی کا ادب ہمیں سکھاتا ہے اور گستاخی کو کہتا ہے کہ بڑا بڑا جرم معاف ہو سکتا ہے نبی کی گستاخی معاف نہیں ہو سکتی دیکھ لو کلام پاک کا پہلا پارا اللہ فرماتے ہیں لا تقولوا رائنا وقولوا وقول کے ریلا کہنے سے منع کیا گیا کیونکہ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے ہمارے بکریوں کو چرانے والے ان سر کہنے کے اندر وہ بات نہیں ہوتی عقیدے میں لچک ہوتی ہے نبی کے احترام میں لچک ہوتی ہے نبی کے اکرام میں لچک ہوتی ہے جہاں ذرا سی بے ادبی ہوئی جہاں ذرا سی گستاخی ہوئی اللہ ایمان کو سلب کر لیتے ہیں اللہ اس کو مردوب کر دیتے ہیں اللہ اس کو باطل جہنم کر دیتے ہیں آپ دیکھو آگے مقیاس حنفیت کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ ان کے ایک بزرگ کا انتقال ہوا احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا اور اس زمانے کے مولوی احمد علی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس جو ہے جنازے کے اندر شرکت کے لیے سر برے آخا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں آپ نے نماز جنازہ پڑھی احمد رضا خان لکھتا ہے کہ مولوی احمد علی نے بزرگ کے بارے میں دیکھا کہ آخا نے اس ان کی نماز جنازہ پڑھی آگے کہتا ہے الحمدللہ مجھے شرط حاصل ہوا اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا میرا کے واقعہ اٹھا کر دیکھیے عیسا علیہ السلام موجود ہیں موسا علیہ السلام موجود ہیں سیدنا آدم علا نبی علیہ السلام وسلام سے لے کر سرور قورین آخا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب سوالات پیغمبر نبی اور رسول صاحب کتاب اور صاحب صحیفہ موجود ہیں مسلح خالی ہے محراب خالی ہے نہ کلیم اللہ کی مجال ہے نہ روح اللہ کی مجال ہے نہ خلیل اللہ کی مجال ہے کسی کی ہمت نہیں ہوتی جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہا کرے آپ جائیے مسلح کو سنبھالیے آپ امام الانبیاء تھے آپ کے رہتے ہوئے کوئی دوسرا مسلح نہیں سنبھال سکتا دوسرا کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا اس نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ آخا جب موجود تھے آخا کی امامت اس نے فرمائی ہے آخا کی امامت اس نے کی ہے ایسی ایسی شرمناک باتیں میں ان کی تفصیلات میں جا کر مجمے کا مزاج بگاڑنا نہیں چاہتا اپنی زبان بھی گندی کرنا نہیں چاہتا میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ایک باطل فرقہ ہے ایک جھوٹا فرقہ ہے ایک انگریز کا پیدا کردہ فرقہ ہے اگر بلو بل پر سمجھ لو کہ بشر کا اور غیر بشر کا نوری کا بشر کا اختلاف بھی ہو اگر سمجھ لو عالم الغیب ہونے نہ ہونے کا اختلاف بھی اپنی جگہ پر ہو حاضر و ناظر ہونے نہ ہونے کا اپنی جگہ بھی اختلاف ہو میں کہتا ہوں تھوڑی سی سمجھ ہو تھوڑی سی فراست ہو بالکل آپ گہرائی میں جائے بغیر اور حدیث کے سمندر کے اندر پوتا لگائے بغیر آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ بتائیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہیں یعنی جو چاہے کرتے ہیں مکمل قدرت رکھنے والے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں مسجد نبوی کا امام کافر ہے مسجد نبوی کا امام یہودی ہے اب بتائیے کہ وہاں سے چند گز کے فاصلے پر روزے متحرہ کے اندر آخا موجود ہیں اور آخا اپنے دشمن کو مسلح سے ہٹانے پر قادر نہیں ہے آقا اپنے جو ہے ادو کو وہاں ممبر سے ہٹانے پر قادر نہیں ہے بالکل بیکار کی لغو کی باتیں ہیں ایک طرف تو کہتے ہیں کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا اکرام کرنا چاہیے احترام کرنا چاہیے جس کا اکرام کیا جاتا ہے احترام کیا جاتا ہے باپ کے گھر جایا جاتا ہے یا باپ کو گھر بلایا جاتا ہے استاد کے گھر جایا جاتا ہے یا استاد کو گھر بلایا جاتا ہے پیرو مرشد کے در پر جایا جاتا ہے یا پیرو مرشد کو گھر میں بلایا جاتا ہے ان کا ادب اور اکرام اور احترام ملاحظہ فرمائے کہ یہ نالے پر میلاد کا جلسہ قائم کریں یہ کچرے پر اور گندگی کی جگہ پر جہاں پر کتے نے پیشاب کیا ہے جہاں گھوڑے نے غلاثت کی ہے ایسی جگہ پر میلاد کرے اور کھڑے ہو جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ جناب والا حضور والا کیوں کھڑے ہو گئے کہیں گے کہ آقا یہاں پر تشریف لائے ہیں یہ پاخانے کی جگہ بلانا یہ نجاست کی جگہ بلانا یہ غلازت کی جگہ بلانا اور بڑوں کو چھوٹی جگہ پر بلانا یہ ادب کا کون سا درجہ ہے یہ اکرام کا کون سا درجہ ہے یہ احترام کا کون سا درجہ ہے بہرحال میرے بھائی شروع سے لے کر آج تک پوری اسلام کی تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر دیکھ لے علماء دیوبند کا مکتب فکر علماء دیوبند کا مسلک علماء دیوبند کا مشرق آئین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے موافق ہے صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہے ایم مشتحف اور اسلاف کے طور طریقوں پر ہے میں نے بتایا ہر نیکی کے معاملے میں ہر خیر کے معاملے کے اندر تو دیکھے گا کہ علماء دیوبند ہوں گے اور پھر وہ مسئلہ ہوگا کہ جس کو یہ سوالا دے رہے ہوں گے اور جس کو یہ ٹیکا دے رہے ہوں گے جس راستے سے برائی آئی جس راستے سے شر آیا جس راستے سے فتنہ آیا یہ پہلی وہ جماعت ہے علماء دیوبند کی جنہوں نے اس کا سب باپ کیا ہے رضا خانی بھائی تو گمراہ ہو چکا ہے راہ راست سے بھٹک چکا ہے آ دیکھ کہ وہ جو اس کے نبوت کے دعوے کرتا ہے جو محبت رسول کے دم بھرتا ہے جو دوسروں کو کافر بنانے کا کارخانہ بریلی کے اندر جس نے کھڑا ہے میرے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابو جہل جو عدلی ابدی دشمن تھا کیا تینتیس مرتبہ سے زیادہ اس کے گھر پر نہیں گئے تھے ایک صحابی نے فرمایا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں طے ہے کہ یہ آپ پر ایمان نہیں لائے گا آپ کو نہیں مانے گا یہ ہٹ دھرم ہے یہ ضدی ہے اور یہ آپ کے باتوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا نہیں آقا نے فرمایا اگر چونتیسویں مرتبہ میرے جانے سے ایمان قبول کرے گا محمد اس کے سر پر حاضری دے گا آقا کی شان بیان کی گئی حریص روف رہی کہ آپ حریف سے کہ ایمان پھیل جائے اور یہ حریص ہے کہ دنیا کے اندر کفر پھیل جائے قال اللہ قال رسول کی سدائیں لگانے والے کفر کے دائرے کے اندر آ جائے شرک کے دائرے کے اندر آ جائے جب آپ نے منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابن ابن سلول کا نماز جنازہ پڑھایا اور اس وقت آیت نازل ہوئی تسلی اعلیٰ آہدی میں صاحب ہوں ولا اعلیٰ خبری کہ آپ اس کے بعد ان کے جنازہ نہ پڑھائیے گا اور استغفار نہ کیجیے گا ستر مرتبہ آپ استغفار کیا کرتے تھے استغفار ستر مرتبہ کا تذکرہ آیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم فان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم مزاج نبوت کو پہچانیے نبی کے دکھ کو پہچانیے نبی کے درد کو پہچانیے آخا کیا لوگوں کو کافر بنانے آئے تھے آخا کیا لوگوں کو مشرق بنانے آئے تھے ایک بلوی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب اس نے سنجا کرنا شروع کر دیا حضرات صحابہ کران نے اپنے آسین کو قابو میں لا لیا اب تلاؤں میں آ گئے چہرہ لال پیلا ہو گیا لگتا تھا کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر درندوں کے حوالے کر دیں گے نے فرمایا دعو اس کو چھوڑ دو جو ہونا تھا ہو گیا اس کے بعد فرمایا اے میرے گاؤں والے بھائی یہ مساجد ہیں یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے یہاں ناپاکی نہیں کی جاتی فرماتے ہیں کہ جب دوسرا تیسرا دن آیا تو ایک جمع غفیر کے ساتھ آیا حضرات صاحب کرام نے فرمایا کہ آقا ہم نہیں کہہ رہے تھے اسی دن اس کو قتل کر دیتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے آج مسجد کو پلی کرنے کے لیے اور ناپاک کرنے کے لیے دیکھو سارے گاؤں والوں کو لے کر آ رہا ہے فرمایا نے آنے دیجیے آ گئے فرمایا کہ میں نے جا کر اپنے گاؤں والوں سے آپ کے واقعے کو بیان کیا تو گاؤں والے کافی مشرق آپ کے پکے کٹر دشمن تھے اس واقعے سے متاثر ہو کر وہ آپ کے ہاتھ پر وہ اسلام سے اسلام کا کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہونا چاہتے ہیں یہ میرے آقا کی تمنا تھی ان سب مر رہا اللہ لہم جب آیت نازی ہوئی کہ ستر کر بھی تم نماز جنازہ پڑھو گے استفار کرو گے آقا آقا آپ اس امت کے لیے اس عالم کے لیے رحمت بٹور آپ کے لیے ستیہ مبین کا واقعہ جو ہے فتح مبین کی آیتیں تھی نہ فتح مبینہ آقا لوائے ہم آپ کو بھی آ گیا کوثر ہیں آپ شافی دہشت ہیں پھر کیا وجہ تھی کہ جسم سے خون رہا تھا اور پہاڑوں پر مقرر فرشتہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ایک پل کے اندر اہل تاریخ کو پیس کر چکی کے ساتھ کے اندر ہم رکھ دے تو آپ ہی نے فرمایا تھا کہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے رحمت بڑا کر نہیں بھیجا گیا اس رحمت کی شکل دیکھنا ہو آسیم نادی کی زندگی میں دیکھو اس رحمت کی شکل دیکھنا ہو اشرف علی کی زندگی میں دیکھو اس رحمت کی شکل دیکھنا ہو کی حیات کارناموں کے اندر دیکھو اس رحمت کی شکل دیکھنا ہو بابا فرید الدین گن شکر کے زندگی کے اندر دیکھو کہ جب آپ کو کوئی ایسی تحفے میں دینے کے لیے آیا تھا فرمایا مجھے تحفے میں نہ دو مجھے سوئی دو مجھے کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ کٹے ہوئے کو جوڑنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے یہ ہمارے اکادرین کا سیوا تھا یہ ہمارے اکادرین کا دستور تھا یہ ان کی سیرت تھی یہ آقا کی سیرت پر مٹنے والے تھے آقا کے اس دکھ کو سمجھنے والے تھے اس درد کو سمجھنے والے تھے جو آقا اپنے دل میں دکھ اور درد لے کر آئے تھے فرمایا کہ اس میں کہا گیا تھا کہ اتنے ہی تہتر مرتبہ اگر اللہ کہتا چوہتر مرتبہ نماز جنازہ پڑھانے سے چوہتر مرتبہ استغفار کرنے سے کہ منافقوں کے سردار کی بخشش ہو جائے گی تو میں ان کے لیے چوہتر مرتبہ سیونٹی فور مرتبہ نواز جنازہ پڑھاتا ان کے حق میں ستار کرتا سجاد میں اہل سنت کتاب اٹھا کر دیکھیے کوئی سفا کوئی سطر ایسی نہیں ملے گی کہ جس کے اندر علامہ اقبال کافر ہے ابوالکلام آزاد کافر ہیں محمد علی جنا کافر ہیں قاسم نادت بھی کافر ہیں کیا اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں ملتا آج امت ان کی ماں اور بہنوں کی آبرو لٹ رہی ہے آج قید و بند کے اندر ٹاڈا نے میں اس ہندوستان کی سرزمین کے اندر اس بھیڑی سماج کے اندر اس ہندوانا راج کے اندر کتنے ہمارے بھائی ہیں جو قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں کتنے علماء ہیں جو قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں بیویاں زندہ ہے لیکن بیوہ کا لقب نہیں لگا ہوا ہے بچے زندہ ہے یتیمی کا لقب نہیں لگا ہوا ہے گھر کی بل بچتی ہے اور گنٹھی لگتی ہے بچہ دوڑ کر آتا ہے کہ ابو جان آ گئے بیوی دوڑ کر آتی ہے کہ ہے جی آج ہمیں ہر طرف سے ستایا جا رہا ہے آج یہ وہ نور و بشر کا مسئلہ رہ گیا تھا آج علم غیب کا مسئلہ رہ گیا تھا کیا آج قبر کے تین سوالوں میں ایک سوال بڑھ گیا علم غیب کا کیا قبر کے سوالوں کے اندر نور و بشر کا سوال بڑھ گیا میرے بھائی یہ وہ سوالات ہے اگر تجھے جواب پکا اس کا آگاہی بھی نہ ہو اگر تجھے اس کا علم بھی نہ ہو نہ قبر میں اس کا سوال ہے نہ میدان محشر میں اس کا سوال ہے حدیث میں تو یہ آتا ہے حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک قدم آگے نہیں اور ایک قدم پیچھے نہیں نماز کا حساب کتاب لیا جائے گا نور و بشر کا نہیں لیا جائے گا علم غیب کا نہیں لیا جائے گا حاضر و ناظر کا نہیں لیا جائے گا عرس کا نہیں لیا جائے گا قوالی کا نہیں لیا جائے گا ایک ایسے نازک موڑ پر امت آ پہنچی ہے کہ دہشت گردی کو عدالت کا جواز مل چکا ہے دہشت گردی جو گلیوں کوچوں سے بازاروں سے گجرات سے بلگام سے کرناٹک سے جمشید پور سے ملیالہ سے میرٹھ سے مراد آباد سے ہو کر آج پارلیمنٹ تک پہنچ چکی ہے آج عدالت تک پہنچ چکی ہے مسلمان تو لڑکا رہے گا مسلمان تو جھگڑا کرتا رہے گا نماز پڑھ لے داڑھی رکھ لے اس داڑھی کے بغیر میرے آقا کے حوض کوثر کے پاس تو نہیں آ سکتا اس داڑھی کے بغیر میرے آقا کی تو زیارت نہیں کر سکتا اس داڑھی کے بغیر میرے آقا تجھے شفاعت کا پروانہ نہیں دیں گے اس داڑھی کے بغیر اگر تم میرے محبوب کے دربار میں جائے گا حوض کا پانی لینے کے لیے لکھ کر رکھ لے مسلمان لکھ کر رکھ لے رضا خانی دیوبندی جھگڑے سے بالا تر ہو جا میرے بھائی تجھے اللہ کا واسطہ تجھے نبی کی نبوت کا واسطہ خان کے خلاف کا واسطہ حضرت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ تو کامیاب قیامت میں نہیں ہوگا یہ چہرے یہ لباس یہ کیریکٹر یہ معاملات اور یہ مسلمانوں کی معاشرت یہ مسلمانوں کا رہن سہن بتا رہا ہے کہ بڑی تباہی آنے والی ہے کیوں نہ اللہ البرسات کو روک لے گا کیوں نہ قحط سالی کو دے دے گا کیوں نہ اللہ برسات دے کر سیلاب دے دے گا وہی پانی کو عذاب بنائے گا وہی پانی کو رحمت بنائے گا کیوں نہ اللہ عورتوں کو بانچ کر دے گا کیوں نہ اللہ کسی کوپ سے قاتل اولاد کو پیدا کرے گا میرے بھائی بہت دور چلا گیا آجا کلمے کی کڑی کے اندر پروجا آجا سنت نبوی کے دامن میں آ جا آجا محمد خزرہ کے سائے میں آجا آجا ریاض الجنہ تجھے بلا رہا ہے آجا یہ مطاف میرے اللہ کا تجھے بلا رہا ہے آجا اللہ کا حضر اسمت تجھے بلا رہا ہے آجا کفا بربا تجھے بلا رہا ہے آجا کلام پاک کے ایک سو چودہ سورتیں تجھے بلا رہی ہیں سات منزلیں تجھے بلا رہی ہیں چھ سو سو چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آئے تھے تجھے بلا رہی ہے آجا ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آجا یہ جھگڑا کرنے کا وقت نہیں ہے یہ اختلاف کرنے کا وقت نہیں ہے ماؤں کے آبرو لٹے اور ہم لڑتے رہے ہمارے بھائی قید و بند کی زندگی گزارے ہم لڑتے رہے اور ہماری مسجدوں کو مندروں بدلنے کی بات ہو ہم لڑتے رہے میری نہیں میرے بھائی اختلاف ہمیں سہاتا رہی اختلاف ہمیں آج بھاتا رہی یہ امت نہ آسمان سے گری ہے نہ زمین سے اگی ہے نہ درختوں کے پتوں سے پجڑ کے موسم کے اندر گری ہے میرے رضا خانی بھائی میرے بریلی بھائی تو کہیں نہیں چلا گیا تو کہیں نہیں چلا گیا آجا آجا تو تجدید کر لے ایمان کی آجا تو توبہ کر لے میرے بھائی تو مایوس نہ ہو ایک مرتبہ آزما کر دیکھ لے ایک مرتبہ جماعت میں جا کر دیکھ لے ایک مرتبہ فضائل اعمال پڑھ کر دیکھ لے ایک مرتبہ دارلوم دیوبند کو جھانک کر کر دیکھ لے ایک مرتبہ حضرت گنگوہی کے مزار کے پاس آ کر دیکھ لے اور مزار خاص میں آ کر دیکھ لے میرے کی ستو جلالت کی قسم اگر جنت کی بیوی جنت کی مات پر فضائیں تجھے محسوس نہ ہو تو پھر تیری مرضی ہے آ جا تو نہیں جانتا حجت اللہ بالیہ کیا ہے تو نہیں جانتا ضرور کیا ہے تو نہیں جانتا شامی کیا ہے تو نہیں جانتا کبھی اور ضعیف حدیث کیا ہے تو اتنا جانتا ہے مدار قاسمی کیا ہے تو اتنا جانتا ہے کہ دیوبند کے اندر محدثین کیا درس دیتے ہیں تو اتنا جانتا ہے کہ دیوبند کے اکادرین کون ہیں یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں کہ سور کے ہاتھ ملانے سے ہاتھ پلیز نہیں ہوتا علماء دیوبند کے ملانے سے ہاتھ پلیز ہو جاتا ہے تجھے دور رکھنا چاہتے ہیں میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں بڑی ہمدردی کے ساتھ کہتا ہوں بڑی ہمدردی کے ساتھ کہتا ہوں میرے آخ تک اگر پیر اور جمعرات میں اس روایت میں آتا ہے اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں آقا کے دربار میں بھی پیش ہوتے ہیں اگر آقا کے دربار میں تیری راچی کے گاؤں کی حالت پیش کی جائے کہ یہاں پر اعلیٰ حضرت کے نام سے مسجد قائم کی جا رہی ہے یہاں سنی تبلیغی جھگڑا ہے یہاں دیوبندی بریلی جھگڑا ہے کیا ہوگا میرے آقا کے دل پر کیا بیتے گی کہ اس امت کو آپ نے اپنے خون سے سینچا ہے اپنی اولاد کو دے کر سینچا ہے تیرا کیا بگڑے گا تیرا کیا بگڑے گا تو تو داڑھی کٹا کر نہار سے پیشاب کی نالی میں ڈال دیتا ہے تیرا کیا بگڑے گا کہ تو نے قرآن کو صحیفوں کے اندر اور لحافوں کے اندر لپیٹ کر مٹی پلیس کرنے کے لیے تو نے چھوڑ دیا ہے تیرا کیا بگڑے گا تجھے نماز سے کوئی واسطہ نہیں تجھے روزے سے کوئی واسطہ نہیں تو تو ووٹر لسٹ کا مسلمان بنا ہوا ہے تو تو حکومت کی نگاہ کا مسلمان بنا ہوا ہے میرے آقا میرے آقا کائنات کے مولا امام الانبیاء سید الانبیاء سید الانس سعید الجل اس امت پر محنت آپ نے کیا کی بدر اس کے لیے کرنا پڑا بہت کا ماری کا اس کے لیے بپا کرنا پڑا تمام صاحب کرام کے پیٹ پر ایک ایک پتھر میرے آخا جن کو حق کا پہاڑ سونا بنا کر قدموں کے نیچے ڈالنے کی بات کی گئی تھی آپ کے بدلے مبارک پر دو پتھر کس لیے کس لیے حضرت فاطمہ رو رہی تھی کس لیے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر باتی ہے کہ میں ایک چاند دیکھ لیتی اور دوسرا چاند دیکھ لیتی محمد کے گھر میں چولہا جلنے کی نہیں آیا کرتی تھی آخا اس دنیا سے پردہ فرما پا رہے تھے اور صحابہ کرام دیدار کے لیے تشریف لائے شراب رکھا ہوا تھا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہم کے سمندر میں گوٹا لگائی ہوئی تھی آپ سے کہا گیا امی جان چراغ کو روشن کر دیجیے فرمایا کہ چراغ تو ہے محمد کے گھر میں روشن کرنے کے لیے تیل نہیں ہے کل ہی آقا نے اور آقا کے گھر آنے والوں نے روزہ رکھا تھا افطاری میں کوئی اور چیز نہیں تھی تیل کو پی کر افطاری اس نے کر لی اس لیے اس لیے جنت آپ پر قربان تھی رضوان آپ پر قربان تھا پورو غلمان آپ پر قربان تھے جنت کی نعمتیں آپ پر قربان تھی اللہ اگر کسی پیغمبر کے لیے معاہدہ دے سکتا تھا میرا اللہ من سلوا دے سکتا تھا میرا اللہ پتھر سے پانی کا چشمہ دے سکتا تھا میرا اللہ سمندر میں راستہ دے سکتا تھا اپنے محبوب کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن تیرے لیے اور میرے لیے سب کچھ قربانی دے دی آج کا دن دیکھنے کے لیے داڑھی مڈانے کی فکر نہیں ہے نماز چھوڑنے کی فکر نہیں ہے پردہ بے پردگی کی فکر نہیں ہے گھر گھر سنیما کا اڈا بنا ہوا ہے مسلمان مسلمان سود لے کر سود دے کر اپنی ماں کا بلاکار کر رہا ہے اپنی ماں کی آبرو لوٹ رہا ہے ماں زندہ ہو تو کپڑے نکال کر ماں بری ہوئی ہو کمر کو کھود کر اس کی لاش کو نکال کر اس کی آبرو کو چھتیس سے زائد مرتبہ میرا میرے باپ کا تکبا نہیں دیوبندی اور دیوبندی باپ کا فتوا نہیں اشرف علی کے باپ کا فتوا نہیں آقا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا اتنا درجہ اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ بلاکار کرنے کے برابر ہے مسلمان اس حالت کے اندر اللہ کی رحمت آئے گی آج تو کہتا ہے کیا میرا اللہ نہیں دیکھتا جس شہید ہو گئی آج تو کہتا ہے میرا اللہ نہیں دیکھتا ممبر و محراب کے اندر رام للہ کی مورتی کو رکھا گیا میرا اللہ نہیں دیکھتا کہ لوگ جا کر مسجد کو ڈھا رہے ہیں فاطمہ نام کی بیٹی اور سمیا نام کی بیٹی کو لوٹ رہے ہیں بوسینیا کی سرزمین کے اندر سولہ سال کی کم عمر بچیوں کو پال کر بالغ ہونے کے بعد یہ یہودی کتے اپنے ناپاک متوں سے یہودی اولاد کو جنم دے رہے ہیں تجھے تو صرف اتنا کہنا آتا ہے آئینے میں تجھے چہرہ نظر نہیں آیا تجھے چہرہ نظر نظر نہیں آیا کیا اس چہرے میں اڈوانی کے چہرے میں کوئی فرق ہے کیا اس لباس کے اندر اور بش کے لباس کے اندر کوئی فرق ہے کہاں لگتا ہے تو محمد کا بیٹا ہے کہاں لگتا ہے تو محمد کا غلام ہے کہاں لگتا ہے حضرت کنارے پیر کے دامن کو تو تھامے ہوئے ہے کہاں لگتا ہے تو اولیاء کرام کے دامن کو تھامے ہوئے ہے میرے بھائی بہت دور تو چلا گیا ایک وقت وہ تھا تیرے بول سے پہاڑ کی حرکت رک جاتی تھی ایک وقت وہ تھا ہواؤں کا رخ بدل جاتا تھا ایک وقت وہ تھا کہ زلزلے تھک جاتے تھے ایک وقت وہ تھا کہ سیلاب کی سیلابی اور اس کا بہنا رک جایا کرتا تھا آج غیروں کے سامنے تو امن کی بھی مانگ رہا ہے آج تو میمورینڈم دے رہا ہے کہ بچا لو بچا لو ہماری مسجدوں کو بچا لو ہماری عورتوں کو بچا لو ہمارے نوجوانوں کو بچا لو تو دینے کے لیے آیا تھا تو مانگنے کے لیے نہیں آیا میں مکتب فکر کے اور مسلط اور مشرق کے اختلاف سے بالا تر ہو کر میں تجھے دعوت دیتا ہوں میں تجھے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں رضا خالیوں بریلیوں کہ ہم ہمارے پاس جو ہے ان سوالوں کا جواب نہیں ایک ایک سوال کا ہم جواب رکھتے ہیں اور ہمارے اکابرین نے وہ زندہ شکن جواب دیا ہے اور تمہارے حوصلوں کو ایسے ختم کیا ہے کہ تھانوں کے اندر اس انتہائی مجرم کے فوٹو لگا کرتے ہیں ایک وقت وہ تھا کہ جدہ کے ایئرپورٹ کے اندر کیا ارشد القادری کا پوسٹر نہیں لگا ہوا تھا کیا ایک وقت وہ نہیں تھا کہ بریلوی اور رضا خانی ان ڈاکو علماء کے اشتہاری مجرم کے پوسٹر کیا لگے ہوئے نہیں تھے کیا وہ وقت نہیں تھا کہ جدہ ایئرپورٹ کے اندر زائرین اور معتبرین عمرہ کرنے والے اور حج کر کر لوٹنے والوں کو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ کیا نہیں دیا جاتا تھا آج تم پچاس لاکھ کی جماعت سے محروم ہو آج تم ایک لاکھ رکعت کے ثواب سے محروم ہو آج تم پچاس ہزار رکعتوں کے ثواب سے محروم ہو آج تم یہ کہتے ہو کہ مکہ مکرمہ کا اور مدینہ طیبہ کا امام وہ یہودی ایجنٹ ہے اور یہودی جاسوس ہے اللہ کو کیا اپنے گھر کی فکر نہیں ہے کیا اللہ کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کی فکر نہیں ہے الٹا تم یہ کہتے ہو کہ مر گیا مردود پاتیہ نہ ضرور یہ مردود ہے یہ تو وہ مردود ہے جن کو زندوں سے نکالا گیا ارشد القادری کی قبر کو کھودا جائے اور اللہ سے دعا کی جائے اور حضرت عیسیٰ کے معجزے کو مانگ کر بھی اللہ کہہ کر کھڑایا کیا جائے کفن پھاڑ کر اس کے چوتڑ کے پاس وہ مہر دکھاؤں گا جو سعودیہ مملکت نے لگا دی تھی پاسپورٹ تو نقلی بن سکتا ہے ویزا تو نقلی بن سکتا ہے تمہارے لیے زندہ پنے کے اندر ہر سے نکال دیا گیا تم مردود ہو یا شیخ تکریہ مردود ہے جس کو بقی کے اندر صحابہ کے بغل کے اندر جگہ ملی وہ عاشق الہی میرٹی وہ مردود ہے جسے جو حضرت فاطمہ کے بغل کے اندر جگہ ملی وہ امداد اللہ مہاجر مکی بکی ہے جسے امی جان خطیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو کے اندر جگہ ملی تم کو زندوں سے نکال دیا گیا تمہارے ترجمے کو نکال دیا گیا تمہاری تفسیر کو نکال دیا گیا ہمارے اکادری حضرت اقدس شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد اللہ نبر اللہ کروڑ و کروڑوں رحمتیں آپ کے قبر مبارک پر نازل کرے گیارہ سال تک رود متحرہ کے پاس بیٹھ کر کیا کالا رسول کا درس نہیں دیا اگر یہ ادب کرنے والے یہ احترام کرنے والے نہیں تھے تو کیا لڈو کھانے والے کیا بوندی کھانے والے یا چہلم کے کھانے کی ڈکار دینے والے یہ عاشق رسول ہے وہ جھاڑو سے روزے اثر کو صاف نہیں کیا کرتا تھا حسین احمد مدنی اپنی داڑھی سے روزے متحرہ کی صفائی کیا کرتا تھا اور اس مٹی کو احترام کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ وہ اثاثہ بنا کر اپنے گھر کے اندر رکھ لیا کرتا تھا سعودی مملکت نے آپ کو جاگیر دینا چاہا مال دینا چاہا ٹکڑا دیا ایک مٹھی مونگ کی دال کے اندر آٹھ آٹھ دن آپ کے خاندان والوں کا گزر بسر ہوا کرتا تھا وہ شیخ الاسلام جو حدیث پڑھا کر روز متحرک کی جالی کو اپنے داڑھی سے جس نے آج جو ہے صفائی کی آج بھی آپ کے جو خلیفہ کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا ابراہیم صاحب ان کی عمر ایک سو دس سال ہے انہوں نے اس دھول کی زیارت کرائی وہ دھول وراثت کے اندر آپ نے اپنے خلفا کو دی اور میں نے اس دھول کی زیارت کی اس جو ہے پاک مٹی کی میں نے زیارت کی یہ عاشق رسول تھے یا وہ عاشق رسول جو وہاں کے لوگوں کو گالی دیتا ہے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے نبی کے امام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ قاسم نارس کہ جب چالیس میل پہلے اپنے جوتوں کو نکال لیا کرتا تھا جب کہا گیا سنگریزے جلا کر رکھ دیں گے فرمایا کہ کس سنگریزے پر میرے محبوب کا قدم پڑا ہوگا جہاں آپ کا قدم پڑا ہوگا وہاں میرا قدم نہیں پڑ سکتا یہ تھا عشق رسول یہ تھا محبت رسول ساری زندگی حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سب رنگ کا جوتا استعمال نہیں کیا فرمایا کہ حدیث میں تو ممانت نہیں ہے اور اکابرین نے کوئی بات نہیں بیان کی فرمایا کہ گمد خزرا کے رنگ سے یہ رنگ ملتا ہے اور جل جلتا ہے آپ کے پاس رومال آتا آپ کے پاس مدینہ طیبہ کی کوئی چیز آتی آنکھوں سے لگا لیتے مریدین کہتے حضرت یہ تو چائنا کا بنا ہوا ہے یہ تو جاپان کا بنا ہوا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے مجھے بھی معلوم ہے کہ چائنا انڈونیشیا اور جاپان کا بنا ہوا ہے لیکن اس پر جو دھول لگی ہوئی ہے مدینہ طیبہ کی لگی ہوئی ہے یہ اگر عاشق رسول نہیں ہے تو کون ہے عاشق رسول یہ کھانوں سے بھاگتے بھاگتے تھے یہ دعوتوں سے بھاگتے تھے یہ نذرانوں سے بھاگتے تھے یہ تحفوں سے بھاگتے تھے یہ دولت سے بھاگتے تھے یہ مالوں سے بھاگتے تھے یہ عہدوں سے بھاگتے تھے میں ابھی حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خانقاہ کی زیارت کر کے آیا ہوں وہاں کے خادم حضرت مولانا نجم الحسن صاحب نے واقعہ بتایا کہ مدرسہ اول دن ہی سے قلعات پر چل رہا ہے نہ تو رسید بک ہے نہ تو اس کا کوئی سفیر ہے نہ تو اس کا کوئی نمائندہ ہے نہ تو چادر پھیلائی جاتی ہے ایک امیر حضرت تھانوی کے زمانے کے اندر آپ کو میں نے آڈر کیا اور ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ اس نے کہا کہ آپ ہمیں رسید عنایت فرمائیے حضرت نے فرمایا کہ نہیں ہماری مدرسے کا دستور نہیں ہے توکل اللہ کرتے ہوئے اگر آپ چندہ دینا ہو تو دو ورنہ تو اصول اور دستور نہیں ہے آخری مرتبہ وارننگ دی کہ چندہ بند کر دیا جائے گا حضرت اقدس مولانا اشرف علی قدس روح نے کہا تو آئندہ ماہ سے بند کرے گا میں اسی وقت تیری لی ہوئی چندے کو رقم کو لوٹا دیتا ہوں میں یہ تھے وہ جو دولت سے بھاگنے والے تھے مانگ سے بھاگنے والے تھے پیری مردی کے کارخانے کو کھول کر کیا انہوں نے تحفے اور تحائف کی دنیا کو جنم نہیں دیا دعوتوں کو جنم نہیں دیا آپ دیکھیے کہ تیسرے میں کھانا کل رسم کل میں کھانا دسویں میں کھانا پہلوم میں کھانا گیارہویں میں کھانا بارہویں میں کھانا یہاں سے لے کر وہاں تک کھانے کے نام پر کسی رضاخانی ملا کے گھر میں بھی کوئی مرتا تو ہوگا وہاں تیسرا کیوں نہیں ہوتا وہاں رسم کل کیوں نہیں ہوتا وہاں چہلوم کیوں نہیں ہوتا وہاں برسی کیوں نہیں ہوتی وہاں جمعرات کا پاتیا کیوں نہیں ہوتا اگر یہ دین تھا تو نماز تیرے گھر میں ہی ہے نماز اس کے گھر میں بھی ہے پردہ تیرے گھر میں بھی ہے پردہ اس کے گھر میں بھی ہے اور حج تیرے گھر میں بھی ہے حج اس کے گھر میں بھی ہے یہ تو بے وقوف بنانے کا الو بنانے کا ایک طریقہ تھا کہ تجھے بناتا رہا اور تیری دعوتوں کی ڈکار لیتا رہا خود اس کے گھر میں باپ مرتا رہا ماں کی ماں کا جنازہ نکلتا رہا نہ آج تک کسی رضا خانی ملے کا تو نے چہلم دیکھا ہے تو نے رسم کل دیکھا ہے بس ایک بے وقوف بنانے کی باتیں ہیں اس لیے میرے بھائی میں ہاتھ جوڑ کر باد کہتا ہوں آجا مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں سرور کون آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو زمین کے ذرات کے برابر آسمان کے ستاروں کے برابر اور سمندر کے کپ کے برابر بھی اگر گناہ لے کر آئے گا اللہ فرماتے ہیں میری رحمت تیرے گناہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تیرا آخا سے رشتہ نہیں ٹوٹا ہے تیرا حرمین سے رشتہ نہیں ٹوٹا ہے تیرا قرآن نہیں بدلا ہے تیرا قبلہ نہیں بدلا ہے ارے نادان کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ ہمارے دین کے اساس ہمارے دین کی بنیاد توحید ہے اور اس سے تجھے کاٹ کر یہ انگریز یہودیوں سے ملانا چاہتے ہیں امریکہ سے تجھے ملانا چاہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہنسی ہو کے شافی دیوبندی ہو کے بریلی عربی ہو کے اجمی مشرقی ہو کے مغربی عالم ہو کے جاہل کیا نہیں کہتا انی وجہ تو وجہ حنیفہ وما انا من المشرقین اے اللہ یہ نماز تو ہے لیکن میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں میں ہر جاری نہیں ہوں میں دوسروں کے سامنے ماتھا ٹیکنے والا نہیں ہوں دوسروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے والا نہیں ہو اور داتا نہیں سمجھنے والا ہو اولاد اور دینے والا نہیں سمجھنے والا ہو وما من المشرقین کا یہ ترجمہ نہیں حج کو جاتا ہے کیا نہیں کہتا کیا حج بریلیوں کا ہے کیا حج دیوبندیوں کا ہے لبئی اللہ لبئی لبئی کا لا شریک لبئی اے اللہ تیری وحدانیت کے اندر کوئی شریک نہیں قربانی دیتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ تیری کبریائی کے اندر کوئی شریک نہیں ہے روزہ رکھتا ہے اللہ اصوب و غزل لتا اے اللہ تیری وحدانیت کا اقرار کر کر میں روزہ رکھ رہا ہوں شہری کھا کر اقرار کرتا ہے افطاری اللہ لگ کا سن تو وہ بھی تو اے اللہ تیری وحدانیت کا اقرار کر کر یہ وحدانیت روزوں میں نمایاں ہے یہ وحدانیت نماز میں دکھتی ہے یہ وحدانیت کا جلوہ حج میں دکھتا ہے اس وحدانیت سے توڑ کر آج لا الہ الا اللہ کا ترجمے سے کاٹ کر تجھے اجمیر کے دربار میں ولیوں کی محبت کے نام پر اور عشق رسول کے نام پر محبت رسول کے نام پر تجھے گمراہ کیا جا رہا ہے تیرے توحید کے ناطے کو توڑا جا رہا ہے وہاں سجدے کروائے جا رہے ہیں وہاں طواف کروایا جا رہا ہے وہاں منتوں اور مرادوں کی بھیڑ لگائی جا رہی ہے وہاں عرف اور قوالی کا میلہ اور ٹھیلا لگایا جا رہا ہے میرے بھائی مان لے آجا آجا نے عرف کے بارے میں نے بریویت جبندیت کے بارے میں رہی آپ نے فرمایا من طرح کا سلاد متعمدن فقط کفر کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا علماء جو کہتے ہو کہتے ہو اعتقادی طور پر یا فلاں طور پر حدیث کے الفاظ یہ ہیں فقط کفارا وہ کافر ہو چکا آجا نمازی بن جا میرے بھائی نماز کے بغیر تو آقا کے قریب نہیں ہو سکتا آجا میرے بھائی داڑھی رکھ لے کل اگر غزبۂ ہند ہوگا اور میری آنکھ بتا رہی ہے اور میرا دل گواہ دے رہا ہے انشاءاللہ ہماری نسلیں ہندوستان کے اندر غزبۂ ہند کو دیکھ لیں گی وہ وقت آئے گا کہ کافر جزیا مانگے گا وہ وقت آئے گا یہود و نصارہ ہمارے سامنے امن کی بھی مانگیں گے وہ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ایک یہودی کتا جا رہا ہوگا اور پتھر اور یہودی چھپ کر مسلمان کو دیکھ کر پتھر کے پیچھے چھپ گیا ہوگا مسلمان جب جائے گا حدیث پاک کے مطابق وہ پتھر اس مسلمان کو کہے گا کہاں جاتے ہو بھیا آؤ ہمارے پیچھے یہودی کتا چھپا بیٹھا ہے اس کو قتل کرو ہماری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ آقا نے کہا کہ سفید محل کے اندر قرآن پڑھا جائے گا سفید محل کا ترجمہ موجودہ محدثین نے وائٹ ہاؤس سے کیا ہے امریکہ کی تباہی آ چکی ہے بربادی آ چکی ہے جب رات کی تاریخی جب رات کی سیاہی اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اس وقت صبح تاریخ کی روشنی نمودار ہو جاتی ہے جب رات کی تاریخی اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اس وقت صبح کا صبح کا ہلال اور جو ہے چاند نمودار ہو کر عالم کو منور کر دیتا ہے جب حاملہ عورت درد سے کرانے لگتی ہے حاملہ عورت کا ترسنا زیادہ ہو جاتا ہے جب آخری مرتبہ ترستی ہے تو خوشخبری کو جنم لیتی ہے دنیا تڑپ رہی ہے دنیا مچل رہی ہے دنیا آزمائش کے اندر مبتلا ہے امتحان کے اندر مبتلا ہے یہ آخری تڑپ ہے صبر کر لے میرے بھیا صبر کر لے صحابہ کے طریقے پر اپنا چہرہ بنا لے ہمارے اکابرین کے طریقے پر اپنا لباس بنا لے موت تک تیری نماز کوئی ادا نہ ہونے پائے اس کے بعد مرتا مر جائے گا یہ سپر دلیل کتا اگر داڑھی رکھنے کی وجہ سے ہمیں دہشت گردی کا لیبل لگاتا ہے ہمیں بنیاد پرست کہتا ہے اے کتے تو سو مرتبہ کہہ لے سو مرتبہ کہہ لے ہم داڑھی نہیں منڈائیں گے ہم نبی سے پیار کرتے تھے ہم نبی سے پیار کرتے ہیں اور نبی کے پیار میں جامع شہادت کو نوش کر لیں گے نبی نے جہاں پائجامہ رکھا تھا نہ اوپر جائے گا نہ نیچے آئے گا اسی پاجائمے میں ہیں اسی وشواس میں ہیں اسی تصویر کے دادوں میں ہیں تو دہشت گرد کہہ لے اگر یہ دہشت گردی جرم ہے گولی چلا سکتا ہے گولی چلا لے ہم اس کو بائیس سے زیادہ سمجھیں گے جس کو بدر مانگا کرتا تھا مانگا کرتا تھا جس کو ثبوت مانگا کرتا تھا اگر تیرا ڈرون طیارہ اگر تیرے ایک پارٹی سیون ہم پر چلتے ہیں کہ خدا نے ہمارا شمار بدریوں میں کر لیا ہے خدا نے ہمارا شمار کے شہدا میں کر لیا ہے کل انشاءاللہ اگر دنیا کا کوئی کتا اگر نمروف کے ساتھ اٹھے گا حامان کے ساتھ کچھ کتے اٹھیں گے شداد کے ساتھ اٹھیں گے ہم انشاءاللہ شاء داڑھی رکھنے والے نبی کی سنتوں پر مر مٹنے والے مسجدوں کے لیے جان دینے والے آقا کی حرمت پر اپنی جان مچھاور کرنے والے بچوں کو یتیم کرنے والے عورتوں کو بیوہ کرنے والے ملکوں کو چھوڑنے والے ہم نے اپنے اکادرین کی تاریخ کو نہیں بھلایا ہوا ہے سب کچھ ہم برداشت کر لیں گے ہمارے سامنے وہ چہرے ہیں ہمارے سامنے فلسطین کے وہ کھلتی کلیا جو کھلنے سے پہلے مسکرانے سے پہلے جن کو فصل دیا گیا ہمارے سامنے حضرت زنیرا ہیں ہمارے سامنے حضرت اقربا کی بیوی ہیں ہمارے سامنے حضرت زینب ہیں ہمارے سامنے عمر رسیدہ عورتیں ہیں ہمارے سامنے فرعون کی گھر کی خادمہ ہے ہمارے سامنے حضرت آسیہ کی تاریخ ہے نوجوان ایک عورت سے تو گیا گزرا ہو گیا کہ جس کے جسم کے اوپر بچھو کو تڑپایا گیا اور جس کے زخموں پر مرچ کے پاؤڈر کو ڈالا گیا اور جس کے پیروں کے اندر کیلوں کو گاڑا گیا اور جس کے چہرے کو فرون کے محل کی طرف کیا گیا تو صرف اس نے یہ کہا رب کا انتن فل جنا مرد جنی فراؤن امین امری مرد جنی من القوم ظالمی آج تو یہ کہنا کہ میں اس ظلم سے پناہ مانگتا ہوں ان ظالموں سے پناہ مانگتا ہوں آجا مسلمان کہاں تو اختلافات کے اندر الجھا ہوا ہے کہاں تو جھگڑوں میں الجھا ہوا ہے یہ چہرہ اس چہرے کے ساتھ تو جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا ان لباسوں کے ساتھ اس تہذیب کے ساتھ اس کلچر کے ساتھ اس تمدن کے ساتھ اس بے حیائی کے ساتھ ان جھوٹوں کے ساتھ ان مکاروں کے ساتھ ان ایاروں کے ساتھ اٹھ جا اٹھ اٹھ صبح تیرا انتظار کر رہی ہے کل کی صبح تجھے پٹ مبین کی بشارت دے رہی ہے کل کی صبح صادق کی کرنیں تیرے تحجد کے پہلے سجدے پر نصر من اللہ وفت قریب کی بشارت سنے سنا رہے ہیں کل تیری سلاط الحاجت کے سلاط الطاو کی نماز کے بعد دست دعا اللہ کے دربار کے بے اٹھانے پر ان تنسر اللہ ینسر گل وہی سبھی یہ نعرہ اللہ کا قرآن تجھے دے رہا ہے مایوس نہ ہو میرے بھائی مایوس نہ ہو اٹھا اور نعرہ لگا و و سلاسو کی مماسی اللہ آج تک کا جینا بیوی کے لیے تھا آج تک کا جینا عورت کے لیے تھا آج تک کا جینا مال کے لیے تھا آج تک کا جینا دولت کے لیے تھا آج تک کا جینا کھیت و کلیان کے لیے تھا آج تک کا جینا ان سیاسی کتوں کے پیچھے زندہ باد اور مرداب کے لیے تھا مولا آج دین سمجھ میں آ گیا آج حسین کی شہادت سمجھ میں آ گئی آج کربلا کماری کا سمجھ میں آ گیا آج بدر سمجھ میں آ گیا مولا آج ہنین سمجھ میں آ گیا آج تائف سمجھ میں آ گیا آج نبی کی ہجرت سمجھ میں آ گئی اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں مرتے مر جائیں گے داڑھی نہیں بڑھائیں گے اے رب کائنات ہم وعدہ کرتے ہیں کہ مرتے مر جائیں گے ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے اے اللہ اب ہمارا جینا ہمارا مرنا اے اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے ہوگا اے اللہ اے لائے کلیمت اللہ کے لیے ہوگا اب یہ زمین اس قسم کی بے غیرتی نہیں دیکھے گی اے آسمان تو اب ہم پر نہیں ہوئے گا خالی بن ولید کی شجاعت کے کارنامے گلی کوچوں کے اندر زندہ ہوں گے حضرت ٹیپو کی شجاعت آج گلی کوچوں کے اندر زندہ ہوگی حضرت عمر فاروق کے بہادر کے نغمے آج گلی کوچوں کے اندر جو ہے زندہ ہو گئے اے مسلمان آج تیرے موبائل کے اندر رنڈیوں کے بول ارے حضرت عمر فاروق کا نعرہ لگانے والا پال اللہ قال رسول کے پیچھے جانے والا یہاں نماز کی دوسری رکاط میں امام پڑھتا ہے لا لہذا القرآن اس قرآن کو جو ہے پنڈے دو اور یہ کافر کہا کرتے تھے اے اللہ اے اللہ ہم کیا منہ دکھائیں گے آقا کو ہم شہدائے بدر کو ہم شہدائے ہند کو کیا منہ دکھائیں گے اے رب کائنات جب اس دنیا کے اندر ایک طرف حضرت عیسیٰ آئیں گے اور دوسری طرف دجال آئے گا کیا ہم لوگ دجال کی جنت میں جائیں گے ہم جہاد کا انکار کر کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہو جائیں گے مولا مولا ہمارے دلوں کو پھیر دے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى علاقہ یا مقلد القلو قلب بنا الى دھیر اے اللہ اے اللہ تیرے انگلیوں کے درمیان ہمارے دل ہے مولا کس جذبے سے سرشار ہو کر کسی رنڈی کے اعزاز میں نہیں مولا کسی سیاسی کتے کی تعظیم و تقریب میں رہی تیرے دین کی نسبت سے مجمع جمع ہوا ہے علماء آئے ہوئے ہیں مولا کچھ تو سرمایہ نہیں یہ نسبت کا سرمایہ ہے یہ محبت کا سرمایہ ہے یہ اکادرین سے اور یہ ہمارے اسلاف سے تعلق کا سرمایہ ہے اے میرے مولا ہم اس پیسے تو نہ بن سکے ان کے نام لیوا ضرور ہیں مولا پیسے کی رات ہے ہمارے دلوں کو پھیر دے مولا ہمیں بہادر بنا دے اے اللہ ہمیں شجی بنا دے ہمیں غازی بنا دے ہمیں مجاہد بنا دے ہمارا مقصد زندگی اسلام کی سر بلندی ہو اب اس کے بعد کوئی کارٹون بھالا کارٹون نہیں بنائے گا مولا اے میرے اللہ کوئی کلاب پاک کے اور آپ کے پٹاخہ بنانے والا نہیں بنائے گا مولا ایمان مر چکا تھا ایمان مر چکا تھا حاملہ عورت کے پیٹ کو چاک کر کر اوم نام کے تیر پر اس کے عمل کو اچھالا جا رہا تھا مولا عبادت زندہ ہو چکا ہے مولا کلوے کی تجدید کر چکے ہیں رب ہم کرتے ہیں مولا دعوی کرتے ہیں تو نے حضرت اب کے قاتل کو معاف کر دیا تو نے ہندا کو معاف کر دیا مولا ہندا سے بڑا ہمارا گنا نہیں ہے مولا ویسی سے بڑا ہمارا گنا نہیں ہے بیٹھ گئے تھے مولا بیٹھ گئے تھے بیٹھ گئے تھے توبہ کر رہے مولا ہمارے سینوں سے گانوں کو نکال دے دنیا کے زلیل بہت کو نکال دے تیرے نبی کے بہت ڈال دے آج سے نوجوانوں کے بو ملوں کے اندر ہے مولا آخا کے پاس کیا سورج لے کر جائیں گے آخا کے پاس کیا ہم بھی دعوت مانگیں گے وہ گے کہا رسول یا حصہ خوبی تخلو حاضر قرآن چورا اے اللہ وہ وقت دے پائے ہم شفاعت کی بھی مانگنے جائیں اور تیرا نبی کہہ دے تیرا محبوب کہہ دے آج یہ بھی مانگنے آئے ہیں بیویوں کے پیچھے بھاگتے تھے مال کے پیچھے بھاگتے تھے میری سنت کو چھوڑ دیا رسوم کو گلے لگا لیا رواج کو گلے لگا لیا مال کو گلے لگا لیا اگر نبی کہہ دیں گے کون باپ ہے جو ہمیں سہارا دے میرا باپ مجھے ایک نے نہیں دے سکتا میں ایک سبحان اللہ کی نہیں کی اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا میری بیگم چاہے میرے پر جتنا فدا ہوتی ہو قربان ہوتی ہو ایک سبحان اللہ کی نیکی نہیں دے گی یوں پھر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا میرے بھائی وقت بیتا بیت گیا وہ لمحہ نہیں آئے گا پھر بھی اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے نماز سمجھ میں آ گئی روزہ سمجھ میں آ گیا تلاوت سمجھ میں آ گئی آج تو قرآن سے دور چلا گیا آج تو نماز سے دور چلا گیا آج تو دین سے دور چلا گیا آج تو حرمین سے دور چلا گیا اس لیے یہودی کتے نے تجھے اچک لیا اس لیے کافروں نے تجھے گمراہ کر دیا میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آجا آجا مکہ تجھے بلا رہا ہے آجا تجھے مدینہ بلا رہا ہے آجا تجھے قرآن بلا رہا ہے نہ اس کے بعد نہ دیکھو کہ آسان کے بعد سے کوئی مسلمان کھیتوں کے اندر ہو کوئی مسلمان سڑکوں کے اندر ہو یہ تیرا سیوا نہیں ہے میرے بھائی پھر خدا کا قہر نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا عذاب نہیں آئے گا اور کیا ہوگا دسترخوان پر نیوالوں پر ٹوٹ پڑنے والوں کی طرح یہ دشمن ہم پر مشرق و مغرب سے ٹوٹ نہ پڑیں گے تو پھر کیا ہوگا دیکھ لے آ جا میرے آقا کے دامن کو تھام لے میرے محبوب کے کلام کو تھام لے میرے محبوب کی سنتوں کو تھام لے دیکھ لے دنیا میں بھی کامیابی ہے آخروں آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے وہ تیرے سر سے جو عزت کا تاج چھینا گیا میرے اللہ کی قسم اگر میں زندہ ہوں اگر تم سنت کے دامن کو تھامے اور وہ تاج نہ ملے میرے منہ پر جوتی مار دینا میرے جسم پر پیشاب کر دینا میں مروں میرے قبر پر جوتا مار دینا مجھے یقین ہے ولی اللہ عزت ولی رسول ہی عزت اللہ کے لیے ہے عزت رسول کے لیے ہے اللہ یہ کہہ کر خاموش بیٹھ سکتا تھا اللہ نے کہا ولی الم اللہ رسول کو ماننے والوں کے لیے ہے امریکہ کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے نہیں کافروں کے طریقے پر چلنے والوں کے لیے نہیں عیساؤں کے طریقے پر چلنے والوں کے بڑا کنل منافع لیکن منافق ہے کہ نہیں جانتا میری ماں آجا تجھے پتےجا کا طریقہ بلا رہا ہے حضرت فاطمہ کا طریقہ بلا رہا ہے امبا جب پتےجا تھی جب فاطمہ تھی جب راضیہ بسری تھی تو تو نے مجاہدوں کو جنم دیا ہے تو نے محدثوں کو جنم دیا ہے تو نے مفسروں کو جنم دیا ہے تو نے جو ہے اسلام کے لیے مر مٹنے والے شہدا کو جنم دیا ہے ماں جب سے تو دنیا کے پیچھے پڑ گئی ہے جب سے تو دولت کے پیچھے پڑ گئی ہے جب سے تو عرص و قبالی کی زینت بننے لگی ہے جب سے تو میرے کھیلوں کی زینت بننے لگی ہے امبا تیری کوک کے اندر ابو جہل کی نسل پیدا ہو رہی ہے امبا تیری کوک کے اندر ابو لہد کی نسل اور یہودی اور عیسائی کی نسل پیدا ہو رہی ہے ابا ہاتھ جوڑ کر ہم کہتے ہیں تیرے قدموں کے نیچے جنت تھے اما تیری اولاد جب تو بچہ جن رہی تھی تیری ایک آہ کا حق اس آپ سے ادا نہیں کر سکتا اما تجھے اس ادب کا واسطہ تجھے اس مقام کا واسطہ اما اما تو اپنی اولاد کو مسلمان بنا دے اپنی اولاد کو دین پر چلا دے اما کا وہ وقت نہیں تھا کہ جب بچہ جو ہے فجر نہیں پڑتا تو ناشتہ نہیں دیا جاتا تھا کیا اما ایک وقت وہ نہیں تھا کہ تحجد کے وقت کے اندر تیرے گھروں سے قرآن کی یاسین اور سورہ کی سدائے نکل رہی تھی کیا اما وہ وقت نہیں تھا کہ مغرب عشاء بچہ اچھا نہیں پڑتا تھا رات کا کھانا نہیں دیا جاتا تھا اماں تو بہت گئی ہے ابا تو بہت گئی ہے نصارہ کے طور طریقے تیری زندگی میں آ چکے ہیں اماں فاطمہ کے جو ہے آپ کے جو ہے آپ کے اونڈی کو اور دوپٹے کو اوڑھ لے آپ کے لباس سے تم مزیل ہو جا اما پھر دے کوئی ہماری طرف انگلی اٹھانے والا نہیں ہوگا ہر کوئی کتا ہمیں بھوک رہا ہے ہر کوئی ہمیں کاٹ کھانا چاہتا ہے ہر کوئی ہمارے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے کوئی پردے پر پابندی کوئی میناروں پر پابندی کوئی مسجدوں کے وجود پر پابندی کوئی داڑھی پر پابندی اماں ایک ٹیپو کو تو جنم دے دے اماں ایک العزیز کو تو جنم دے دے اماں ایک قاسم نالوی کو تو جنم دے دے یہ قوم بانج ہو چکی ہے اماں یہ قوم نامردہ ہو چکی ہے اماں ایک کربلا جو ہے مکبا ہو چکا ہے اور یہ تاریخ کا تاریخ کی حقانیت ہے کہ اسلام پیدا ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اما اسلام زندہ ہونے والا ہے اما عدالتوں میں قال اللہ قال رسول کے فیصلے ہونے والے ہیں اما پارلیمنٹ کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لہرایا جانے والا ہے اما نسائی اور ترمیزی شریف کی روایت ہے کہ ہوگا ہوگا کفر کا خاتمہ اسلام کی سبا روشن ہوگی لا العز بیت المدر ولا بدر اللہ اصخلا اللہ کلیمت الاسلام ریاضی عزیز و ذلی ذلیل عزت والوں کی عزت کے ساتھ ذلت والوں کی ذلت کے ساتھ کلمہ عام ہوگا اما سب کچھ ہو سکتا ہے آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے زمین اوپر جا سکتی ہے میرا رب کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا جس نے یہ کہا ارسل الحق الدين كله کہ تمام دینوں پر یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے اما قل کل الحق حق الباطل اما حق باطل کو بھگانے کے لیے آیا ان الباطل کانا دھروکا امی جان یہ باطل تو بھاگنے کے لیے ہے کیا بت پرستی باطل نہیں ہے کیا داڑھی مڈانا باطل نہیں ہے کیا یہودیت باطل نہیں ہے کیا عیسائیت باطل نہیں ہے کیا آج کی کانوینٹ کی تعلیم باطل نہیں ہے پھر اما یہ بھاگتا کیوں نہیں ہے جبکہ قرآن نے کہا بھائی دین کل کے پورے عالم کے اندر دین جو ہوگا وہ اسلام ہوگا وہ قرآن ہوگا وہ خال اللہ اور قال رسول ہوگا اما ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں تو سدھر جا خاندان سدھر جائے گا سماج سدھر جائے گا معاشرہ سدھر جائے گا آنے والی نسلیں سدھر جائیں گی اما تیرے بگاڑ سے قوموں پر عذاب آیا ہے قومیں تباہ ہوئی ہے پاؤں برباد ہوئی ہے تو نمازی بنتی ہے گھرانہ نوازی بنتا ہے تو بدکار ہوتی ہے گھرانہ تباہ اور برباد ہوتا ہے اماں آخا کے دل کو نہ توڑنا اماں آخا کو رسوا نہ کرنا آخا نے بڑی محنتوں کے ساتھ بڑی کاوشوں کے بعد بڑی قربانیوں کے بعد میرے نوجوان آج قسم کھا لے آج قسم کھا لے کہ آج کے بعد دین کو رسوا ہوتے ہوئے نہیں دیکھے گا آج کے بعد قرآن کو مٹتا ہوا نہیں دیکھے گا ایسی باتیں لوگ کہتے ہوئے کہتے ہیں یہ تو دہشت گردی کی باتیں ہیں ہم عزتیں جو لوٹ رہے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہے جو قتل کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں کیا وہ دہشت گرد نہیں ہے جو مسجدوں کو وسمار کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ کون سی جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا کیا ہمیں آہ کرنے کا حق نہیں ہے کیا میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ دنیا کے کسی کونے میں اگر کسی مسلمان کو ستایا جاتا ہے دوسرے کونے کے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے کیا آقا نے نہیں فرمایا کہ اگر میری امت کے کسی فرق کو قید کر لیا جاتا ہے اور اگر کوئی اسے چھڑانے کی کوشش کرتا ہے گویا مجھے چھڑانے کی کوشش کرتا ہے اور اگر کوئی اسے بے ہی کرتا ہے کیا آقا نے نہیں فرمایا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے کیا ہوگا تہاڑ جیل کا کیا ہوگا ان جیلوں کا جن جیلوں کے اندر دہشت گردی کی مار کے اندر میرے اور تیرے بھائی برسوں کے سے بیا وجہ قید و بند کی برداشت کر رہے ہیں دہشت گردی کا تالا جھیل رہے ہیں کیا ہوگا آخا کے دربار کے اندر اس امت کے احوال کو پیش کیا جائے گا ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ادب اور ادب کے ساتھ دس بستہ کہتا ہوں اگر یوں سمجھ لینا کہ میں نے اپنی ٹوپی کو تیرے قدموں میں رکھ دیا انامے کو رکھ دیا میں کسی کے سامنے جھکا نہیں اس دین کے خاطر حقانیت کے خاطر دو عالم جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کی عصمت اور عسمت پاکدامنی کے خاطر میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میرے بھائی میرے بھائی نبی کے آنسو کے قطروں سے یہ امت بنی ہے سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سربر آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کے اندر تھے اور آپ کی روح ایسے نکل سکتی تھی جیسے پھول کی پتی سے خوشبو نکل سکتی ہو لیکن آپ نے فرمایا کیا میری امت کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جائے گا کہا کہ نہیں تو فرمایا میری امت کو سکرات کے وقت جو آنے والی سکتی ہے یہ اللہ محمد کو کچھ حصہ دے دے صلی اللہ علیہ وسلم میں جھیل لوں گا آخا کو یہ سکرات کی تکلیف آئی تھی امی عائشہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے اتنی سختی آتی تھی آپ بے ہوش ہو جاتے تھے لکڑی کے برتن میں پانی رکھا ہوا ہوتا آپ ہاتھ مارتے چہرے انور پر ملتے اور دعا کرتے اللہ عمنی اللہ سکرا تل موت اللہ عمنی اللہ سکرا تل موت فرماتے ہیں کہ یہ منظر چل رہا تھا نماز کا وقت ہو گیا تھا آخا کو جب ہوش آیا آخا نے فرمایا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ مسلح سنبھالے فرمایا نرم دل ہے آپ کی غیر حاضری کو میرے ابا نہیں برداشت کر پائیں گے دوسری مرتبہ ہوش آیا ابو بکر نے مسلح نہیں سنبھالا تھا رضی اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ آیا آپ سے فرمایا عائشہ میرا حکم ہے ابو بکر کو کھڑا کرو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ جو ہے مسلح کو سنبھالے ہوئے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اقامت کے کلمات کو مکمل کر چکے ہیں سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب میں شامل ہونے والا میں آخری مسلی تھا میں آخری آدمی تھا میں دیکھ رہا تھا آقا کے چہرے انور کی طرف میں دیکھ رہا تھا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کے گجرے کی طرف بار بار میری نگاہیں جا رہی تھی تو ایک مرتبہ میرے کان کے اندر کچھ گنگنانے کی آواز آئی میں متوجہ ہوا آخا فرما رہے تھے عائشہ اس ٹاٹ کے پردے کو ہٹا دو میری امت کو میں دیکھنا چاہتا ہوں باپ اولاد کو دیکھنا چاہتا ہے شوہر بیوی کو دیکھنا چاہتا ہے بیوی شوہر کو دیکھنا چاہتی ہے سیاسی کتے اپنے ووٹر کو دیکھنا چاہتے ہیں اور شیخ اپنے مرید اور مرید شیخ کو شاید دیکھنا چاہتا ہو آخا آپ کے اخبار تھی آپ کی بنا تھی سب کے سب جن تھی سب کے سب جن تھی آپ نے اولاد کو یاد نہیں کیا آپ نے ازواج متحرات کو یاد نہیں کیا یاد کیا تو تجھ کو یاد کیا یاد کیا تو مجھ کو یاد کیا آج کا دن دیکھنے کے لیے آج کا وقت دیکھنے کے لیے کہ نبی کی حرمت کی بلی چڑھائی جا رہی ہو عصمت و عزت کا بکرا بنا کر بلی چڑھائی جاتی ہو اور تو خاموش بیٹھے حضرت ابو حریرا فرماتے ہیں کہ جب آخا نے دیکھ لیا تو پھر اما عشا نے پردہ ڈال لیا پھر اس کے بعد آخا کی چیز نکل گئی فرمایا عائشہ ایک مرتبہ پردہ ہٹا دو ایک اور مرتبہ میں امت کو دیکھ لینا چاہتا ہوں پھر اس امت سے میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی ہریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس منظر کو دیکھ کر میرا جی یہ چاہ رہا تھا کہ میں ٹوٹ کر آپ کے قریب چلے جاؤں آپ کو سینے سے لگا لوں آپ کے چہرے کو گوسا دے دوں لیکن امت کے اندر ایک غلط عمل رائٹ ہو جائے گا میں نے جس بات کو قابو پایا میں ساری نماز رو رو کر گزارا آخا روتے رہے تڑپتے رہے بلکتے رہے حدیث پاک میں آتا ہے مکھیوں کی بن مناٹ کی آوت تھی ابھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ سالانہ جب قریب لے کر گئی اپنے مبارک کانوں کو فرمایا اے اللہ ہر پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آ جاتا تھا ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا اے میرے مولا اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس کے بعد کوئی رسول لائے آئے گا میری امت یتیم ہو جائے گی میری امت کے سر پر ہاتھ رکھ لینا بلال ابو ذر کے سر پر ہاتھ رکھنا اور قیامت تک آنے والی میری امت کا تو وکیل بن جانا کفیل بن جانا میرے بھائی آجا آ جا تو اللہ تو نسوہا نصوحا کر لے میرے بھائی توبہ کر لے مال مقدر ہے زندگی مقدر ہے مال ایک دانا پوری دنیا کی طاقت مل کر کوئی کم نہیں کر سکتے زندگی زندگی کا ایک لمحہ کوئی چھیننا چاہے چھین نہیں سکتے کوئی دینا چاہے دے نہیں سکتے زندگی مقدر ہے روزی مقدر ہے آجا آجا نبی کے دامن میں آجا آجا گمبد قدرا کے دامن میں آجا آج توڑا کر لے آج توبہ کر لے کہ میرا جینا میرا مرنا میرا اٹھنا میرا بیٹھنا میری جوانی میرا بڑھاپا میرا دن میری رات میرا مال میری دولت یہ سب کچھ اللہ کے دین کے لیے وقت ہے اور اسی میں سر بلندی ہے پھر اس کے بعد وہ وقت آئے گا کہ وہ منظر دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ کوئی کسی مسجد پر حملہ کر رہا ہو کوئی گجرات بنانے کی بات کر رہا ہو کوئی ملیالہ اور میرٹ اور جمشید پور بنانے کی بات کر رہا ہو اے اللہ اے اللہ آج تیری توحید کی نسبت سے یہ بندے یہاں پر جمع ہوئے ہیں یہ نوجوان جوش پر جذبے کا مظاہرہ کیا ہے اے میرے اللہ یہ خواتین اس دین کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں اس حاضری کو قبول فرما لے اس کہنے سننے والے کو قبول فرما لے اے اللہ اسلامی لہروں کو عام کر دے اے اللہ حق کا پھول بالا فرما اے اللہ باطل کا منہ کالا فرما اے اللہ مسلقی اختلاف سے ہمیں نجات فرما اے اللہ ہمارے جو بھائی گمراہ ہو چکے ہیں مولا ہمارے بھائی ہیں اے اللہ ہمارے خاندان قبیلے کے لوگ ہیں کسی گمراہ کرنے والے نے گمراہ کر دیا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے اے اللہ انہیں راہ راست پر لا اے اللہ ان کے جنت میں آنے سے ہماری جنت کی جگہ تنگ نہیں ہو جائے گی ارد کا تایا کم نہیں ہو جائے گا حوض کوثر کا پیالہ کم نہیں ہو جائے گا مولا ہدایت دے دے مولا عقل کے پرتے کھول دے اے اللہ ہمیں سنت پر زندہ رکھ اور ہمیں سنت پر فاطمہ فرما آمین باہر الحمد للہ رب العالمین جائے گا یہ پڑھائیں گے کیا باقی پڑھوائیں گے